الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ محرم کی مبارک رات میں ہم سب کو جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق فرمائے آپ کو یاد ہوگا کچھ روز پہلے میں یہاں پر آیا تھا اور ہم نے کچھ واقعے سنے تھے کہ محرم کے مہینے میں کون کون سے واقعے پیش آئے ہاں، حضرت خواجہ معین الدین کشتی اللہ علیہ کا واقعہ سنا حضرت آدم علیہ السلاط والسلام کا واقعہ سنا حضرت نو علیہ السلاط والسلام کا واقعہ آپ نے سنا حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف اور حضرت یونس علیہ السلاط والسلام کے واقعے ہم نے سنے یہ سارے محرم کے مہینے میں پیش آئے یہ واقعے سب آپ لوگوں نے سنے کہو نا سنے اس دن بہت نرم نرم باتیں میں نے کہی تھی آج تو آخری پروگرام ہے کچھ گرم گرم باتیں کہوں گا برداشت کرو گے نا برا نہیں لگے گا خراب اس دن بھی تو برا نہیں لگا تھا نا لیکن اس دن تو بہت میں نے نرم باتیں کہی تھی آج حقیقت کھولنے پر آ رہا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت نصیب فرمائے آپ کو بھی صحت نصیب فرمائے اور یہ تھوڑا آنے جانے کا سلسلہ بند کر دے بالکل سکون وقار کے ساتھ بیٹھے ہم سب کو لے کر ایک اللہ لہو کا ذکر کرنا ہے بھائی کو ایک اللہ لا بہ لہو کا ذکر کرنا ہے میری زبان پر اللہ درمیان میں جو جگہ خالی ہے کوئی بھائی اپنی کرسی آگے لے لو دو چار آدمی کرسی آگے لے لیں گے آٹومیٹکلی جگہ بند ہو جائے گی ماشاء اللہ اور جگہ بند کرنے والا شیطان کو بھگانے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے ہاں بھائی وہ میرے رائٹ میں وہاں بھی تھوڑی محنت کرے نیچے چاہے تو کچھ دری دکھا دے تاکہ آنے جانے والوں کا سلسلہ بالکل بند ہو جائے اور ہم سب مل کر ساتھ میں اللہ وحدہ اللہ کریم کا ذکر کرے ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے بھائی وہ بچے کو آنے کو بھی بہت دیر سے یہاں پر بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بیٹھنے کو قبول فرمائے بھائی اس سب تیار ہے کھانا کھاتا رہا ہے دوست کے کہوں تیار ہو محرم کا مبارک مہینہ الحمدللہ ہاں ایسا مہینہ بار بار آتا نہیں میرے دوستوں جیسے شروعات ہوگی ویسا ہی ختم ہوگا آج محرم کا مہینہ ہے شروعات ہماری ہے میرے دوستوں کو شروع کرے شروع کرے سب تیار ہاں۔ کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے میں نے ابھی مجلس میں بھی کہا تھا پیرانے کی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نام سنا ہوگا نا آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم جمع ہوئے تھے تو ہم نے بات شروع کی تھی حضرت الدین موبائل رحمت اللہ علیہ سے میں ایک بات آپ کو بتا دوں عالم ربانی سید سبحانی سیلانی سے قبضے کا جیلانی رحمت اللہ علیہ نام سنا نہیں سنا آپ کو پڑھ رہے بھائی سیلانی سنگھ کا نام سننے والے محبت کا دم بھرنے والے ہم محبت کرتے ہیں نا ارے کہو بے شک پیرانے ہاں، پیر سے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ہم محبت کرتے ہیں میرے دوستوں پیرانے پیر سے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں ہاں، آپ نے عمر پائی ہے ایک کال ملتا ہے نوے سال کی اور ایک کال ملتا ہے کہ آپ نے عمر پائی ہے ننانوے سال کی کون پلانے کی عبد القادر ارے کہوں گا ہمت سے کہو آپ مانتے ہو نا ان سے محبت کرتے ہیں نا ہاں ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں نا ارے میرے دوستوں ختم اللہ کے ان کے طریقے پر آ جاؤ پورا جنت نصیب کرے گا سیلان صن سے عبد القادی جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کال کے مطابق عمر پائی نبے سال کی اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے عمر پائی نائنٹی نائن ننانوے سال کی تو یا تو آپ کو عمر ملی ہے نبے سال کی یا آپ کو عمر ملی ہے ننانوے سال پوری زندگی میں آپ نے سات کتابیں لکھی ایران صنف سے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی میں کتنی کتابیں لکھی یاد کر لو کتنی کتابیں لکھی کون کون سی دن میں ٹی وی کے لیے دوسرے آتے کون کون سے یاد کرو لیکن کہتے ہوئے کرے مانتے ہیں یاد رکھنے میرے دوستوں بہت بڑا احسان کرتے گئے سیرا میں شیخ عبد قبضے ضلع جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ننانوے سال کی عمر میں یا نوے سال کی عمر میں آپ نے پانچ کتابیں لکھی پہلی کتاب کا نام تعلیم دوسری کتاب کا نام ہوئے غیر تیسری کتاب کا نام الفبالیہ چوتھی کتاب کا نام الفت الربانی پانچویں کتاب کا نام بتا کتنی کتاب ہمارے بچے ہوگی پانچ کتابیں نہیں معلوم ہوگی نا نہیں معلوم ہوگی کسی کو دادا نانا کو بھی کہاں معلوم ہوگی ابا کو بھی کہاں معلوم ہوگی امام سری سے عبد الراج جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں کتنی کتابیں بھائی چاہے کتنی کتابیں پانچ کتابیں مجھے آپ کو نام یاد نہ ہو کوئی بات نہیں لیکن اتنا تو یاد ہوگا کہ وہ عالم ربانی شہر سبھاری سیلانی سنگھ سے عبد الراج جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ننانوے سال کی عمر پائی یا نبے سال کی عمر پائی پانچ کتابیں لکھی ہونے کے طالب کتو ہوئے غیر ہونے کے طالب کتو ہوئے غیر اور کلو جاتے ربانی اور سفر ربانی اور بسائی ہوئے پانچ کتابیں آپ لکھ کر گئے لیکن میرے ان پانچوں کتابوں میں ایک بات جو آپ نے لکھی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو سنا دوں میں کہوں وہ سنا دوں پانچوں کتابوں میں میں نے الحمدللہ دیکھا پانچوں کتابوں کو دیکھا پانچوں کتابوں میں آپ نے ایک بات لکھی ہے چاہے وہ دنیا کے تعلیم ہو چاہے وہ خطوں کے غیر ہو چاہے وہ الفلوجا کے ربانیہ ہو چاہے وہ الفت ربانی ہو یا چاہے وہ بسائی خیرات ہو آپ نے اپنی زندگی میں جو پانچ کتابیں لکھی پانچوں کتابوں میں آپ نے ایک پیراگراف لکھا ہے میں چاہتا ہوں وہ سنا دوں آپ کو میں سنا دوں آپ کو پھر ان شاء اللہ ذکر کریں گے تو ایک اور بھی مزہ آئے گا ان شاء اللہ Uno سات کتابوں میں ایک بات لکھی کیا بات لکھتے ہیں سلا وہ سات کتابوں میں بات لکھتے ہیں الح تک ولہ سات کتابوں میں یہ بات لکھتے ہیں اللہ لا کر لا کر لا دلہ لال دے لال لا لال کے لا لا الا للہ پاکوں کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اے بھائی خدا سے ڈر جا اے بھائی خدا سے ڈر جا امید مت رکھنا مگر اللہ سے اطاعت مت کرنا مگر اللہ کی پیچھے مت کرنا مگر اللہ رسول کے اور کسی سے امید مت باندھنا مگر اللہ سے ایک خدا کو لازم پکڑ ایک خدا کو لازم پکڑ اپنی پیشانی مت جھکا مگر اللہ کے سامنے اپنی کمر میں مت جھکا مگر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو مت اٹھا مگر اللہ کے سامنے ایک خدا کو لازم پکڑ ایک خدا کو قبضے کا ببول لا دی مسلے کسی کتابوں ہاں، بھائی کیا فرما دے میرے ساتھ میں کہہ دو پیر کے ببول لاد جیلا نی نام نے فرمایا مگر چاہتے بھائی امید مت باندھنا مگر اللہ سے ہاتھ مت اٹھانا مگر اللہ کے سامنے پیشانی مت جھکانا مگر اللہ کے سامنے اپنی کمر مت جھکانا مگر اللہ کے سامنے کسی کی اطاعت مت کرنا مگر اللہ کی کسی کے پیچھے مت چلنا مگر میرے نبی کے تیرے اوپر ضروری ہے خدا سے ڈرنا ایک ہی خدا کی عبادت کرنا بھائی کہہ دو ایک ہی ہاں، ساتھ میں ہی بھی لاؤ ایک ہی ایک اس اطمینان سے اور زور سے ایک ہی عبادت کرنا بھائی میرے بھاگا کلاؤ کے بھائی ایک ساتھ میں کہہ دو کرنے والا کون ہے اللہ روزی دینے والا کون اللہ ہمارا حاجت روا ہے اللہ ہمارا مشکل کون ہے اللہ ہمارے دل کون زمین کرنے والا کون ہے امیر بنانے والا کون ہے غریب بنانے والا کون سب کچھ چلنے دھرنے والا کون ہے تو میرے دوست میں آپ کو حوالہ دے رہا تھا پیران پیر سے قبضوں کا بھی دلالی اللہ علیہ کا میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پیران پیر نے فرمایا کہ جب تو اللہ کا ذکر کرے تو تیرے دل میں اللہ تیری زبان پر اللہ اور تیرے دماغ میں بھی ایسا ذکر کرو گے تھوڑی دیر کے لیے دکانوں کا خیالات ہٹا دو بیوی بچوں کا خیال ہٹا دو میں میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں گھر کے خیالات ہٹا دو بس بالکل پورے توجہ کے ساتھ میری زبان پر بھی اللہ میرے دل میں بھی اللہ میرے دماغ میں بھی اللہ میرے بدن کے بال بال میں اللہ میرے بدن کے ساتھ ساتھ میں اللہ بس اس طرح فکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے میرے بندے پورے زمین پر مجھے یاد کیا میں آسمان پر تجھے یاد کرنے والا ہوں العزة هو الله القدير المقتدي بالقدرة هو الله الأول هو हाथ में पड़े کا ذکر کرنا ہے میرے دوست کون ہم سب سے آقا ارے کہو بھائی ہم سب کے ہم سب کے تاجدار مدینہ محمد ملتما احمد مصطفیٰ سرکار جو عالم سرور کون ہے رحمت العالم خاتم النبی شفیع المدنی محمد رسول اللہ بہتر ذکر کریں گے انسان ماشاء اللہ آپ نے اللہ واحد اللہ کیا میں بالکل کھل کر کہتا ہوں کسی کو برا لگے تو برا لگے لیکن ایمان کی بات ہے میرے دوستوں ایمان کے آگے ہم کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں میں کھل کر کہتا ہوں اگر خدا اپنی خدائی میں لگے تو ہمارے نبی اپنی نبوت مل گئے شک ہمارا خدا خدائی میں ہے ہمارا نبی اپنی نبوت میں ہے جیسے خدا کی خدائی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا قسم اللہ کی ہمارے نبی کی نبوت کو کوئی نہیں کر سکتا میرے دوست اسی چار حادی کا ذکر کرنا میری زبان پر میں الگ آپ کی زبان پر سب سرگر پڑھیں گے دیکھو جس سے دل میں محبت ہو وہ پڑھے باقی محبت نہیں تو پڑھنے کی ضرورت بھی صحیح بات ہے محبت نہیں تو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں بھائی محبت ہے نا نبی سے محبت ہے نا محرم کا مہینہ ایمان سے کا محبت ہے نا ہاں تو وعدہ کرو زندگی گزاریں گے تو آقا کے طریقے پر گزارے گا ایسے بھی کہو زندگی گزاریں گے تو آقا کے طریقے پر گزاریں گے ہاں میرے تو میں حضرت علی کا واقعہ بتاؤں گا حضرت فاطمہ کی زندگی بتاؤں گا حضرت حسین کی زندگی بتاؤں گا آپ کے اندر ہمت ہو بیٹھنے کی تو بیٹھنا اور جب آپ تھک جاؤ تو کئی مہینہ ختم صدق اللہ ہو اس روز میرا امتحان تھا آج آپ کا امتحان اس روز میں تھک گیا ہوں آج آپ تھکو گے ارے تھکو گے تو میرے پیار محبت سے کہو میرے دوست سے زندگی گزاریں گے تو آپ کے طریقے پر گزاریں گے ہاں ارے دوست سے کہو نا زندگی گزاریں گے تو آپ کے طریقے پر گزاریں گے ہاں۔ ہم کو آقا کی ایک ایک چیز سے محبت ہے قسم اللہ کی کہہ دو ہم کو قسم اللہ کی آقا کی ایک ایک چیز سے محبت ہے آپ کے بال مبارک سے محبت ہے آپ کے چہرے سے محبت ہے آپ کی آنکھ مبارک سے محبت ہے آپ کے کپڑوں سے محبت ہے ارے میرے جوانوں وعدہ کرو محرم کا مہینہ زندگی گزاریں گے تو آقا کے قدموں میں زندگی گزاریں گے وعدہ پکا اب بتا ضرور پڑے گے جن کے دل میں محبت ہوگی وہ ہاتھ اوپر کرے جو درد پڑھنے والا ہاتھ اوپر کرے نہیں پڑھنے والا بالکل ہاتھ اوپر نہ کرے اس لیے کہ بھائی جھوٹھی جھوٹھی باتیں اور جھوٹے جھوٹے دعوے لے بھائی محبت کرو گے نا ضرور پڑھو گے ان شاء اللہ ہاں، چلو اب لگاتار میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر اگر بیان میں دیر ہو جائے گی تو فضل تو نہیں چھوڑو گے اس کا بھی وعدہ کرو فضل پڑھیں گے ان شاء اللہ ہاں، ماشاء اللہ آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر مومن ہے ماشاء اللہ میں بھی بھروسہ کرتا ہوں آپ لوگوں پر آپ لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں ماشاء اللہ ہم سب مل کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پاک کرے جیسے لگاتار ہاں بالکل جردن جھکا دو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر لگاتار صلی اللہ علیہ وسلم بھائی وسلام وسلام علی سیدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أسد الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أسيد الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسب الرسل محمد محمد محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نبي الله الناصر محمد محمد محمد محمد المنصور يا موام ڈاندھی موہم چلے اللہ تعالیٰ نے ضرور پار کو قبول کرنا میں نے آپ کو اس سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ضرور پاک بتاؤں گا ارے وعدہ کیا تھا نا اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ درود پاک میں تو بڑے بڑے خزانے ایسے بھی خزانے میں کہا تھا کہ نہیں کہا تھا درود پاس میں بڑے بڑے خزانے ہیں میرے دوست ایسے ایسے درو کے پاس اللہ اکبر ایسے ایسے درود پاس ہے کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں اور کب بتاؤں اور کس طرح بتاؤں ایسے ایسے درو کے پاس ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پاک ہمارے نبی نے درود دیا اور فرمایا پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا جب قیامت کا دن ہوگا تیرا چہرہ چوہی رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا سبحان اللہ آپ کو پسند ہے نا ضرور پاس جو چکا ہوں پسند ہے نا ہاں، نہیں پسند ہوگا تو نبی سے محبت بھی ادھوری ہوگی اور نبی سے محبت ادھوری ہوگی تو جنت میں بھی نہیں جائے گا ارے بات پکی نہیں میرے جنہیں تو بڑے بڑے ضرور ہے اللہ اکبر کتابوں میں بڑے بڑے ضرور پاک ہے ایسے ایسے ضرور پاک ہے کہ اگر پڑھ لے قیامت کے دن تیرا چہرہ تو رات کو شام کی طرح چمکتا ہوگا ایک جگہ ہمارے نبی نے فرما یہ ضرور پاک پڑھ لے پر بجلی کی طرح پار ہو جائے گا ہمارے نبی نے فرما یہ ضرور پاک پڑھ لے تیری دکان میں برکت ہوگی یہ ضرور پاک پڑھ لے میاں بیوی میں محبت ہوگی یہ ضرور پاک پڑھ لے تیرا قرضہ ادا ہو جائے گا یہ ضرور پاک پڑھ لے تو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا یہ ضرور پاک پڑھ لے تو ہوگا تو شادی ہو جائے گی یہ ضرور کے پڑھ لے شادی شدہ ہوگا تو میاں بیوی میں محبت ہو جائے گی ارے میرے دوستوں ہمارے نبی نے ایسا بھی دروں کے ساتھ بتایا کہ پڑھ لو جب تم مرے گا تیرے دفن کرنے کا وقت ہوگا تو میں تجھے دفن کرنے پہنچ جاؤں گا میرے دوستوں ہمارے نبی نے بہت سے ضرور کے ساتھ بتایا ایسا بھی ضرور کے ساتھ بتایا کہ پہلے تھوڑے دنوں میں مالدار ہو جائے گا پہلے تھوڑے دنوں میں سارے سورت والوں کے پیٹ میں بدبودی شروع ہو گئی ہوگی اور نبی کا وعدہ کبھی جھوٹا اور ہوا اس سے ایک صحابی آئے حضرت ابو صاحب خدری کیا نام آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول بہت غریب بہت غریب بہت کام کرتا صحابی بیچارے کہتے ہیں میں کھیتوں میں جاتا ہوں باغوں میں جاتا ہوں یہودیوں کے یہاں پانی بھرتا ہوں پورا دن کام کرتا لیکن اللہ کے رسول میں تو روزی ملتی ہے اور روزی ملتی ہے تو برکت نہیں ہوتی اور فرمایا حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سال بھر میں کھیتوں میں جاتا ہوں باغوں میں جاتا ہوں پانی پلاتا ہوں لیکن روزی میں برکت نہیں روزی ملتی ہے تو ادھوری ملتی ہے اور ملتی ہے تو برکت میں اللہ کے رسول میں غریبی سے تھک گیا ایک وقت کا کھانا تو دو وقت کا کھانا نہیں ایک وقت میں کپڑا ہے تو دوسرے وقت میں کپڑا اگر بیوی کھاتی ہے تو بچہ بھوکا ہے میں کھاتا ہوں تو بیوی بیوی بھوکی ہے ہے کھاتی تو میں بھوکا ہوں وہ کہا حضرت ابو شاہی نے پوری داستان سنا دی ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا ابو حضرت مالدار بننا چاہتے ہو کیا پوچھا ابو شاہرین مالدار بننا چاہتے ہو تو حضرت ابو شاہد خدری کو سرمان کر کے بنا دو تو اچھا کیا فرمایا بنا دو تو ارے زور سے نا بنا دو تو لیکن وہ ابو خود ہی بڑے گھبرانے والے تھے کہنے لگے اللہ کے صرف مالدار بن جاؤ تو اچھا لیکن قیامت میں جواب بھی تو دینا پڑے گا ارے دینا پڑے گا نہیں ہماری ندی پھر مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ یہ ابو شریف ایک درود پاک دیا کہا لے ابو سرید یہ درود پاک لے کر جا اس سے صبح بھی پڑھنا شام بھی پڑھنا دو میں بھی پڑھنا رات کو آنکھ کھلے تب بھی پڑھنا تو بہت جلدی مالدار بنے گا اور ایسا حلال مال سے مالدار بنے گا کہ قیامت میں ایک درہم کا بھی جواب دینا نہیں پڑے گا میرے دوستوں ابو خدری کہتے ہیں ضرور میں لیا ابو خدری کہتے ہیں میں غریب آدمی ایک وقت کا کھانا تو دوسرے وقت کا کھانا نہیں اگر میرے پاس کپڑا تو بیوی کے پاس نہیں کے پاس کپڑا تو میرے پاس ہے ابو صاحب خدری کہتے ہیں میں ضرور صاحب لیا فرما رہے ہیں کچھ دن گزرے مدینے کے مالداروں میں میرا بھی نام آ گئے مدینے کے مالداروں میں میرا بھی نام تو وہ بھی ضرور پاس ہے لیکن میں وہ بچہ تھا کیوں نہیں بتاؤں گا آپ سمجھ گئے ہوں گے کیوں نہیں بتاؤں گا اس لیے یہ آگے اور ضرور پاک محبت اور کہے گا مولانا خود بتاؤ نہ بتاؤ یہ بتا دو یا بھی شکل گرا دیتا ہوں یہ جانا صبح شام آپ کسی مرتبہ کو مسئلہ بھی بولنا پڑتا ارے بولنا پڑتا کہ نہیں بولنا پڑتا ہاں کہتا ہے ارے تو کیا گیارہ ہزار میں موبائل مانگتا کسم اللہ کہ میرے کو گھر میں ساڑھے گیارہ ہزار کا پڑا بولتا ہی نہیں جھوٹ اور ہمارے نبی نے کہا کہ جب جھوٹ بولے سننا ہمارے نبی نے فرمایا جب میری امت سے تاجر جھوٹ بولیں گے تو میں پوری بازار سے برکت اٹھا دوں گا اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب میری امت کا تاجر سچ بولے گا تو قیامت میں جہاں میں کھڑا رہوں گا اس کو بھی اپنے پاس کھڑا کر تو بلا قسم جو کہتا پسند اللہ کہ میرے گھر میں سارے جانا کا پڑا تو تجھے نیا ماڈل جائے میں اللہ کا رہن ساز ہے فرمان سر میں ضرور پاک پاس ادھار ادار رہے گا وہ ابھی نہیں بتاؤں گا لیے اگر ابھی بتاؤں گا تو سارے لوگوں کی دکانوں کے شکر بند ہو جائیں گے اور کہیں گے بھائی یہی ضرور پاک پاس رہیں گے کچھ ملے نہ ملے یہ تو ملے گا سر ملے گا اور ہمارے سورج کے جو بڑے بڑے بیکار یہ ہے میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں وہ تو شاید خواب میں بھی گنتا ہوگا پھر آپ کو نیند نہ بڑے بڑے بیپاری میرے پاس آئے تھے مولانا ایک تعریف ہے پھر آپ کو نیند آ جائے میں نے کہا تجھے ایک کروڑ تعریف پلاؤں گا پھر بھی تھی نہیں سو اس میں تو اٹھتا بھی ہے نوٹوں کے بیچ میں سوتا بھی ہے روپیوں کے بیچ میں اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے لیکن یہ ضرور میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کے مال میں خوب برکت عطا فرمائے اللہ خوب برکت عطا فرمائے ہاں میرے دوستوں اللہ مال میں برکت بھی عطا فرمائے اور صحیح جگہ مال کو خرچ کرنے کی بھی توفیق خیر وہ درود پاک میں نہیں بتاتا لوگ بات میں کبھی بتاؤں گا ان شاء اللہ لیکن یہ درود پاک میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں میرے دوست کے بیان کے بعد تقسیم ہوگا اور الحمد بہت مقدار میں ہے ایک آدمی وہاں کھڑے ہوں گے ایک آدمی یہاں کھڑے ہوں گے بیان کے بعد یہ کارڈ آپ کو ملے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں میرے دوست یہ درود پاک بہت پیارا ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے آپ سب لوگ نیت کرو کہ جیسے یہ میرے ہاتھ میں ہے اللہ ہم سب کے دل میں اتار دے ہاتھ میں نہیں رکھے اللہ ہم سب کے اچھا دلو کے پاس کی فضیلت میں آپ کو بتا دوں پڑھو گے تو بھائی بتاؤ پڑھو گے کہ پڑھو گے آپ لوگ سچے تو نہیں ابھی تو شروع بھی نہیں کیا ابھی تو شروع بھی نہیں کیا میں نے بھائی سچے تو نہیں آپ لوگ ہاں میرے دور یہ دلیل پاک جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں روزانہ تحقیق تینتیس مرتبہ پڑھنا اس لیے حدیث پاک کے پاس جو لکھا وہ لکھا اب آپ یہ نہ پوچھنا کہ تینتیس کیوں چونتیس کیوں نہیں تیس کیوں نہیں بس جو ہمارے نبی نے لکھا آمن و تبدلا نبی نے جو لکھا اس پر میرا ایمان نبی نے جو کہا اس پر میرا ایمان نبی نے جو کیا اس پر میرا ایمان نبی خاموش ہو گئے تو میرا ایمان نبی جو کہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتی یہ درود جو ہمارے نبی نے دیا کا روزانہ تینتیس مرتبہ پڑھنا چاہے صبح پڑھنا چاہے شام پڑھنا چاہے رات پڑھنا لیکن کتنی مرتبہ پڑھنا چینتیس سمجھ کے ہونا کسی مرتبہ تھرٹی تھری کا تینتیس مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ تینتیس مرتبہ پڑھنا فضیلت کیا ہے ارے میرے دوستوں بہت سستا سودا ہے ہمارے نبی فرما فرمایا روزانہ تینتیس مرتبہ پڑھنا تینتیس مرتبہ پڑھنا ہمارے نبی فرماتے جب تو مرے گا تب مرے گا لیکن جب تو قبر میں جائے گا تیری قبر سے لے کر میری قبر تک اللہ اجالا ہی اجالا کر دے گا نہ مجھے دیکھتا رہے گا میں تجھے دیکھتا رہے میرے دوست کو بتانا کہو نا سبحان اللہ ارے کہیں بھی مرے گا سورت میں مرا ہوگا رامدر میں مرے گا بروج میں بمبئی میں احمد آباد میں جہاں خبر ہوگی میری خبر ہوگی جہاں مقدر میں ہوگا وہاں مرے گا لیکن روزانہ پینتیس مرتبہ یہ درود ساتھ کرو رسم اللہ کی ندی نے فرمایا تیری خبر سے لے کر جہاں تیری خبر ہوگی تیری خبر سے لے کر مدینہ منورہ مسجد نبوی میں روز مبارکہ وہاں تک اجالا ہوگا اور جب اجالا ہوگا تو اس لائف میں ہم بھی ہم کو دیکھیں گے ہم مسکرائیں گے کبھی وہ مسکرائیں گے کبھی ہم آج بھی کریں گے تو وہ شکایت کریں گے تو بھائی وہ درویہ پاک میں لے کر آیا چھوٹا سا درو پاک یاد ہو جائے گا ارے یاد ہو جائے گا ان شاء اللہ سب سناؤں گے مجھے ارے کون سب سناؤں گے میں واپس سورت آنے والا ہوں اسی محرم کی نسبت پر ہاں، ہاں، ہاں، تقریباً بدھ کے دن بدھ کے دن وہاں سادری مسجد میں میٹھی کھائی میں تو وہاں اگر آپ سنانے کا وعدہ کرتے ہو تو مجھے بتا دو ابھی سناؤ گے نا وہاں پر بہت زیادہ کرو گے پاؤ اسی مرتبہ روزانہ پڑھو گے جو ان سے کہی مرتبہ سے مرتبہ کیا فائدہ ہوگا ہماری قبر سے لے کر آقا محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی قبر تک اجالا ہی اجالا ہوگا ہم محبوب کو دیکھیں گے محبوب ہمیں دیکھیں گے ہم مسکرائیں گے تو وہ بھی مسکرائیں گے میرے اتنا پیارا منظر اللہ کرے تو سب کو اسی ہو جائے تو چلو وہ ضرور بات ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں اس کے بعد میں آپ سب لوگ پڑھو گے اور جس سے یاد ہو تو ٹھیک ہے نہ یاد ہو تو یہ کارڈ تقسیم ہو جائے گا اور مجھے امید ہے کہ ماں بہنوں میں بھی تقسیم ہو جائے گا ان شاء اللہ سب کو یہ کارڈ ملے گا اللہ تعالیٰ یاد کرنے کی اور پڑھنے کی روزانہ تینتیس مرتبہ ہوگی عطا فرما بھائی وہ کون سا درود بروا دے اللہ محمد آدھا تو آپ کو یاد ہے یہاں تک تو یاد ہے بس اب آگے بڑھنا ہے تھوڑا کیا آگے بڑھنا پلاسن تک بولا کرتی ادا بس اب بتاؤ کرو گے بھائی روز آنا کسی مرتبہ ہاتھ اوپر ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے آتے میرے ساتھ میں پڑھو اللہ محمد آیا محن دے سال آئی محنت یعنی حقی ادا ایک اللهم صل على محمد محمد محمد آل صلاة تكون لك تک ولحقه أداء کیا ہو جائے گا ابھی نہیں ہوا بعد میں ہو جائے گا پہلے آپ کرو گے رات میں کرو گے نا ارے آگے آپ لوگ پڑھ لو بھائی تینتیس مشورہ آپ ہی میں پڑھ لے اگر کل بھی موت آ گئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک اجالا ہوگا ارے میرے دوست اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی قبر میں سوتا ہوگا اور آتا کا دیدہ کرتا ہوگا میں قبر میں سوتا ہوگا اور آقا کا دیدہ کرتا ہوگا کون سا پاس اللہ محمد محمد سما تکو ڈول کردا بھائی میرے دوستوں اب میں قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت کو لے کر اپنی بات کو شروع کرتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہی سورت کو لے کر میں اپنی بات کو شروع کروں آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے یہ سورت آپ کو بھی یاد ہے مجھے بھی یاد ہے بچے بچے کو یاد ہے ہماری ماں بہنوں کو یاد ہے میری زبان پر بھی یہ سورت آپ کی زبان پر بھی یہ صورت اس لیے کہ یہ صورت سے محبت کر لو بلکہ صورت سے محبت کر لو ہمارے نبی نے فرمایا قسم اللہ کی جو میرا امتی اس سورت سے محبت کرے گا اللہ اس کو جنت تک پہنچا دے گا کہ چلو میں وہ سورت پڑھ رہا ہوں آپ کو بھی یاد ہے کون سی سورت کل اللہ ہو جو اسے کل اللہ ہو بچے کو بھی یاد ہے ماشاء اللہ بے سب ساتھ میں پڑھو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا وقال رسول الله ایسے بھی ہے اتنا بڑا مجموعہ اِس کا تو بھائی میرے کی آواز آئے بس سب کہو وقال رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سیدت نساء اہل الجنہ رضی اللہ عنہما میرے پیارے علماء کرام بزرگان الدین اور میری محترم مائیں اور محترم بہنیں دیکھو ایک صحیح بات تو یہ بالکل خلاصہ کر لوں کہ اگر تھوڑا وقت زیادہ ہوگا آپ لوگ فکر تو نہیں کرو نہیں نا رکھو گے اس لیے میرے دوستوں اب وہ بیان آپ کے سلسلے کی کڑی ختم ہونے جا رہی ہے شاید کل آخری پروگرام ہوگا کل آخری پروگرام ہوگا اللہ تعالیٰ اس بھی سب کو فکر کرنے کی کوشش کرنا اور آج میرا تو یہاں یہ بابا کلام میں آخری پروگرام ہے تو میرے دوستوں میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم جوانوں کو معلوم ہو کہ محرم کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنے والے کام میرے دوستوں بہت کرتے نہ کرنے والے کام بہت کرتے بڑے بازاروں میں کرتے بڑی سڑکوں پر کرتے ہیں حالانکہ وہ کام کرنا زور سے وہ کام کرنا زور سے وہ کام کرنا لیکن میرے دوستوں میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے جو علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے ان کا میں بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ وہ یہاں پر آئے اور میری ہمت افزائی فرمائی خاص کر کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے مولانا عباس صاحب کا جو باپو نگر کے میں ربانی ہے مولانا عباس صاحب بہت محبت کرتے بہت محبت کرتے دیکھا نا اپنے مولانا عباس صاحب کو پہچان تو ہو نا آپ لوگ یہاں پر بیٹھے بڑے چالاک آدمی اللہ ان کے چالاکی قبول فرمائے میں اس سے پہلے آیا تو بھی مجھے پریزنٹ دی ہدیہ دیا آج بھی سیٹ پر بیٹھا تو مجھے ہتھیار دیا اور پھر دھیرے سے کان میں مجھے کہنے لگا آپ کب دو گے دو دن ہتھیار دیا پھر مجھے کان میں کہا کب دو گے تو میں نے کہا یہ محرم میں آپ نے دیا آئندہ محرم میں نہیں دے دوں گا تو ہمارے مولانا عباس صاحب بیٹھے بہت مجھ سے محبت کرتے ہیں حافظ عبد الغنی صاحب دامت برکات ہوں یہاں تشریف فرما ہے کلکیسر سے آئے ہوئے مولانا عثمان صاحب دامت برکات ہوں وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے بھائی ماشاء اللہ اور بھی بہت سے علماء کرام گپتا کرام ہاں یہاں تشریف فرما ہمارے قاضی صاحب جنہوں نے پڑھی پڑی کلیم الدین صاحب دامد برکات ہوں بھائی ان کی ناچ سے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں جب ان کو میں نے پر دیکھا تو میں نے سمجھا کہ آدھی محنت تو میری وصول ہو گئی میری جو آواز کھل نہیں رہی ہے ان کی آواز سے میری آواز کھل جائے گی اور الحمد للہ ان کی آواز کی برکت سے میری آواز کھل جائے گی اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر میں خوب عطا فرمائے نے جتنے علماء کے کرام بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے کہو اور اللہ ہم کو ان کی قدر کرنے کی توفیق کتا فرمائے اللہ ان کی جھوٹیاں سیدھی کرنے کی توفیق کتا فرمائے اللہ ان کے نب قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستوں کوئی آدمی بڑا ہوتا ہے تو وہ علماء کی قدر کرتا ہے لیکن آدمی بڑا ہوتا ہے وہ علما کی وہ آدمی چھوٹا ہے چاہے مال کے کمر سے بڑا ہوگا لیکن میرے نزدیک اور اللہ کے نزدیک وہ آدمی چھوٹا ہے جو کسی عالم کو زمین کرتا ہوگا جو کسی حافظ کو زمین کرتا ہوگا جو کسی مسجد کے امام کی توہین کرتا ہوگا جو کسی مسجد کے معذم کی توہین کرتا ہوگا میرے دوست دنیا میں تھی نے توہین کی ہے قیامت میں اس کے بدلے میں اللہ کو ہی توہین کرے گا اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اللہ علماء اسلام کی قدر کرنے کی عطا فرمائے یہ تو پہلی بات میری ہو گئی اب ہم آ جاتے ہیں محرم کے ان تمام واقعات پر میرے دوستوں نے پھر ایک مرتبہ یاد کروا دو آج میرا ساتھ دے دے اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محرم میں ایک واقعہ پیش آیا تھا حضرت خواجہ ساتھ میں کہوں گے بھائی ساتھ میں کہوں گا آہستہ آہستہ ایک واقعہ پیش آیا تھا حضرت خواجہ محمد الدین کسی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا حضرت آدم علیہ السلام و کا ایک واقعہ پیش آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کا ایک واقعہ پیش آیا حضرت یوسف علیہ السلام و کا ایک واقعہ پیش آیا حضرت یونس علیہ السلام کو کا ایک واقعہ پیش آیا حضرت نور علیہ السلام کو کا میرے دوستوں اللہ کی قسم بہت سے نبیوں کے واقعے پیش آئے میں اس سے ان تمام نبیوں کے واقعے سے ہٹ کر میں اصل محرم کی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں ورنہ میرے دوستوں اور نبیوں کے واقعات کہتے جائیں گے اس میں بھی فائدہ ہوگا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج اس محرم کے مہینے میں ہم کو اور آپ کو کیا کرنا ہے اس طرف میں آنا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں کہوں گا کہ بھائی اللہ ہو سب باتوں سے پہلے کس کا نام ارے ساتھ میں کہہ دو سب باتوں سے پہلے کس کا نام ہمارا رب العالمین کون ہمارا پیدا کرنے والا کون ہمیں ٹیچا دینے والا کون ہمارا حاجت روا کون ہمارا مشکل پوچھا کون ہمیں اولاد دینے والا کون ہمیں عزت دینے والا کون ہمیں غریب کرنے والا کون ہمیں امیر بنانے والا کون ہمیں غریب بنانے والا کون ارے بھائی اللہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ آیت یاد ہوگی نا آپ کو بہت پیاری آیت ہے میرے دوستوں پڑھ لو یہ آیت جو پڑے گا بھائی یہ آیت جو پڑے گا اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرے گا ہاں دوا دو کرنے والا کون دینے والا کون دینے والا کون لینے پورا نے برایا کو مل کا من پچا مل کا من من تچا میرے دوستوں کا برانے فرمایا ماں بھی کوئی ملک کون ہے اللہ دینے والا کون ہے وہ دیتے کوئی لے نہیں سکتا وہ لے تو کوئی دے نہیں سکتا وہ کوئی دے من کرتا عزت دینے والا کون ہے اللہ وہ تو نہیں نہیں کرتا زمین کرنے والا کون اللہ بھی کر قبی چلے دوستوں ایک مرتبہ کہہ دو جو پیلا شیخ ابد القادم کی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور اپنی پانچوں کتابوں میں فرمایا ارے فرمایا لیے میں نے آپ کو شروع میں حوالہ دے دیا کتابوں نے فرمایا کیا فرمایا لا تب اللہ للہ لا تا تو لا تو لا تو سر اللہ للہ عالم کبھی تک اللہ ہر نے فرمایا اللہ کو ماننا تیری یعنی کمر جھکے گی تو اللہ احساس اپنے لگاؤ تیری کمر جھکے گی تو ہو اللہ کے سامنے تیرے میاد کے ہاتھ اٹھیں گے تو ہو اللہ کے سامنے تیری پیشانی جھکے گی تو ہو اللہ کے سامنے تو امید کرے گا تو اللہ کے سامنے تو رو گا تو اللہ کے سامنے تو دعا مانگے گا تو اللہ کے سامنے سب کچھ کرنے والا کون چلو اب ہم محرم کے واقعے پر آ جائیں نا بھائی عقیدہ مضبوط ادھر ادھر ہاتھ کو نہیں اٹھیں گے ادھر ادھر پریشانی تو نہیں جیسے گی غلط کام تو نہیں کریں گے ہاں، میرے سب کچھ کرنے والا کون ہے اب میرے دوستوں محرم کے مہینے میں بہت سے واقعہ دیکھا ہے آج آپ کو بہت انوکھے واقعے کی طرف لے جا رہا ہوں شاید آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا میرے دوستوں دسویں محرم کو یہ واقعہ پیش آیا آپ کے دن یہ واقعہ پیش آیا بھائی کون سی تاریخ کو واقعہ پیش آیا دسویں محرم کو کون سا دن تھا آج کا دن تھا آسود کے دن یہ واقعہ پیش آیا سجن کی نماز ہو گئی مدینے کا واقعہ بتا رہا ہوں الحمدللہ للہ کہاں کا واقعہ بتا رہا ہوں مدینے کا واقعہ بتا رہا ہوں سننا برابر دے گا میرے دوستوں میں تو ہوں یاد کر لو اس کو برابر پکا یاد کر لو مدینے پاک کا واقعہ ہے فجر کی نماز ہو گئی فجر کی نماز پڑھانے والے کون ہمارے مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی آپ اسی مسلے پر بیٹھے ہیں اور آپ کا چہرہ صحیح رات کے چاند کی طرف چمک رہا ہے آپ کا چہرہ دمک رہا ہے آپ کے چہرے پر رونق ہی رونق اور اجالا ہی اجالا ہے ایک صحابی آ جن کا نام ہے حضرت حضرت حضیفہ کیا نام ہے کیا بات ہے آگے لوگ بولتے پیچھے والے نہیں بولتے سب کو یاد کرنا ہے نا فجر کی نماز کے بعد آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے آپ کا چہرہ دمک رہا ہے آپ کے چہرے پر رونق ہی رونق ہے آپ کے چہرے پر اجالا ہی اجالا ہے میرے دوست ایک صحابی آ گئے جن کا نام ہے حضرت ہے رضی ربی اللہ تعالانو انہوں نے آ کر ایک عجیب و غریب سوال پوچھا کیا سوال پوچھا صاحب ہو گئی فا ربی اللہ تعالیٰ ہو ما مجھ کو ما يضحكك يا رسول الله صلى الله صلى الله حضر حضیفر رضی اللہ تعالیٰ آ گئے آپ فجر کی نماز نہیں تھی حضر حضیفہ آئے اور کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان دیکھو حضر حضرف نے کتنے ڈسپلین سے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان آج آپ کے چہرے پر روشنی کیوں نظر آتی ہے یہ دسویں محرم یا آسورے کا دن آپ کے چہرے پر یہ چمک کیوں نظر آتی ہے آپ کے چہرے پر یہ پابانی کیوں نظر آتی ہے آپ کا چہرہ چودھری رات کے شام کی طرح کیوں چمکتا حضر حضرف ربی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے نبی آپ مسکراتے کیوں ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے فرمایا کہہ دو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضیفہ اے حضیفہ میں خوش نہ ہو تو کیوں نہ ہو آج دسویں محرم ہے اور اللہ نے مجھے وہ تین نعمتیں دی ہے جو اللہ نے پہلے کسی نبی کو نہیں دی ارے کہو نا سبحان اللہ سورت والوں کی بیٹھی اس وقت چانس ہوتی ہے جب میری فیل ہو جاتی ہے مجھے پھر وہ کرنا تو نہیں پڑے گا تو بیوی سے ڈر چلنا تو نہیں پڑے گا نا پہلے کی طرح ہمارے یہ بھائی بھی گھبراتے اسی جگہ جو ہے بھائی میں آپ سے معافی چاہوں گا کہہ دوں آپ کی طرف اب بات کو کہہ دیں بھائی کسی جگہ پر سارے میاں بھی جمع ہو گئے کون رات کو ملی پہلے بھی کرتے سارے میاں بھی سارے سفر کسی جگہ پر جمع ہو گئے اب کسی نے مذاق تو بھی آپ آدمی ہوگا منشیات چل سکا اس نے مذاق کی اس نے مزاق مزاق میں کیا کہا ارے جو بیوی سے ڈرتا کھڑے ہو جاؤ جو بیوی سے ڈرتا کھڑے ہو جاؤ ارے مجھے اب تو نہیں ہوئے <laughs> کوئی کھڑا تو نہیں ہے نا وہاں ساتھی لوگ کھڑے ہاں، کسی جگہ ایسا ہوا سارے میاں بیوی جمع ہو گئے تو کسی نے من چلے میں کہا جو بیوی سے ڈرتا کھڑے ہو جاؤ جو بیوی سے ڈرتا کھڑے ہو جاؤ جو بیوی سے ڈرتا کھڑے ہو جاؤ ارے اتفاق ایسا سب لوگ کھڑے ہو گئے وہاں جہاں بھی اعلان ہوا ہوگا آپ لوگ نہیں جہاں بھی اعلان ہوا ہوگا سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی بات برابر ہے سب کھڑے ہو گئے سب بیوی سے ڈرتے لیکن کوئی بھاگا تلاؤ تھا جو کھڑا ہی نہیں ہوا بالکل کھڑا نہیں ہوا ہاں یوں کہ بیٹھا بالکل کھڑا نہیں ہوا تو اس نے کہا کہ ارے بھائی تو بڑا بہادر معلوم ہوتا سارا کا سارا محلہ سارا کا سارا علاقہ سارا کا سارا ایریا کھڑا ہو گیا تو بڑا بہادر معلوم ہوتا تو ابھی تک کھڑا ہی نہیں ہوا تو اس نے اوپر دیکھا کہا میری بیوی نے اب تک ہی نہیں تو کھڑے ہو گیا بھائی سمجھے آپ لوگ سمجھے نہیں سمجھے ہو تو کل ہاتھ لے گا کسی کو پوچھ کر آدمی تین مرتبہ ہنستا ہے کتنی مرتبہ ہنستا ایک مرتبہ تو جیسے میں نے ابھی ایک لطیفہ بتایا جس سے سمجھ میں آ گیا وہ جس سے نہیں آیا ہوگا وہ کل کسی کو پوچھ کر کیوں ہنسے گا کہ کل تو مولانا کے سامنے سمجھ میں ہنستا تھا پیسے بھی ہوں گے بھائی ایسا تو نہیں نا چلو بھائی میں نے آپ لوگوں کا موڈ تھوڑا فریش کر دیا اللہ آپ کو ہنساتا رکھے ہاں میرے دوستوں ہنسنا ہنسانا یہ بھی ہمارے آتا کی سگنل اس لیے میں تو کبھی کہتا ہوں ہنس بھی لے تو نبی کی سنت سمجھ کر ہنس لے ہنستا جائے گا سو شہیدوں کا سوال ملتا جائے گا سبحان اللہ بھائی ہمارے نبی بھی ہنستے ہنساتے تھے نا صحابہ میں سب سے زیادہ ہنسی ہنسانے والے کون ہیں سب سے اچھا آج کل پکچر کا ہیرو کون لے لو کسی خان کا نام ہاں بھائی ہاں چالیس سال کی عمر ہو گئی دیکھو میرے بھاگا چلاؤ گے بھائی ہو کسی کی پچاس سال ساٹھ سال اب تک یہ نہیں معلوم کہ صاحب کرام میں سب سے زیادہ ہنسنے ہٹانے والا کون ٹی وی پر کون ہٹا تھا وہ معلوم پکچر کے تھیٹروں میں کون ہٹتا تھا وہ معلوم سب سے اچھا ہیرو کون وہ مان لو سب سے اچھا کرکٹر کون وہ مان لو سب سے اچھا فٹ بال پلیئر کون وہ معلوم لیکن میرے دوست کو پڑھ کر کے چالیس سال گزر گئے اب تک یہ نہیں مانو کہ صحابہ میں سب سے زیادہ ہٹنے ہٹانے والا کون تھا ارے میرے دوست کتابوں میں لکھا صحابہ کے آپ میں سب سے زیادہ ہٹنے ہٹانے والے وہ صحابی کا نام ہے حضرت مان کیا نام ہے حضرت اب تو یاد رہے گا نا ان شاء اللہ سب سے زیادہ صحابہ ہمیں ہنسنے ہٹانے والے کام حضرت بلکہ میرے دوست کبھی کبھی ہماری جا رہے نوہمان کو بلاؤ نوئمان کو بلاؤ وہ حضرت بلال دوڑتے بھی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول بلا رہے وہ بےچارے سات سے آتے تھے کہ اللہ کے رسول کیوں بلایا اللہ کے رسول کہتے ارے کوئی کام سے نہیں بلایا تھوڑا ہٹا دے اللہ کی عمر میں برکت دے کیا فرماتے تھے تھوڑا ہٹا دے اللہ کی عمر میں برکت دے اور میرے دوستوں وہ بھی ایسا ہٹاتے تھے کہ صحابہ فرماتے کہ وہ ایسا ہٹاتے تھے کہ کتنی مرتبہ ہمارے نبی کی دار مبارک نظر آ جاتی میرے دوستوں اگر اس نیت سے ہٹو گے تو سو شہیدوں کا سواب ملے گا کہ نہیں ملے گا حضرت محمان کے واقعے بتاؤ بتاؤ یہ محرم کا واقعہ ہوتا حضرت محمد کا ایک واقعہ بتا دوں آپ کیسا ہنساتے تھے بھائی میرے دوستوں بہت بہت بہت واقعات میرے پاس میری ڈائری میں میری ڈائری میں کئی سفر تک حضرت نوجوان کے واقعات لکھے اور کبھی کبھی میں اکیلا پڑھ کر کے بھی ہتھتا رہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی طرف نبی کے پاس آتے تھے کہتے تھے یہ شہد بھی آپ کو ہدیہ یہ کھجور بھی آپ کو ہدیہ یہ دودھ بھی آپ کو ہدیہ ہمارے نبی کہتے جزاک اللہ ہمارے نبی ہدیہ قبول کرنے کے ہدیہ قبول کرنا سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرنے کے دو چار دن کے بعد آتے اور دیکھو اس سے آتے پاس میں نکل سر کو کھجلا کے اور کہتے کہ اللہ کے رسول وہ تین دن پہلے آپ کو شہد دیا تھا اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں آپ نے ہدیہ دیا تھا اور اس کا پیسہ دے دو اس کا پیسہ دے دو اللہ کے رسول فرما کرے بھائی تین دن پہلے تمہیں ہدیہ دیا تھا تو کہتا اللہ کے رسول وہ بات بعد میں وہ کھجور بھی لیا تھا اس کا بھی پیسہ دیا اللہ کے رسول کہتے وہ بھی تو ہدیہ تھا اللہ کے رسول ابو بکر کو کہتا ہے ابو بکر یہ مہمان کو سمجھاؤ یہ تو ہدیہ تھا کہتے ابو بکر کو بعد میں بلانا وہ دودھ دیا تھا اس کا بھی پیسہ دیا وہ دودھ دیا تھا اس کا بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھے ہوئے مہمان یہ کیا جیسے اللہ کا رسول دیا تو ہے ہی تھا لیکن میں نے تو قرضہ لے کے دیا تھا اور وہ قرضہ والا میرے پیچھے پڑا ہے تو کس سے قرضہ ہوا ہے میرے پاس کہاں گھر میں کھجور تھی میں تو غریب آدمی وہ قرضہ لے کر آیا سب کو دیکھتا آپ کو ہڈیا دے دے میں نے بھی ہدیا دے دیا لیکن اب وہ قرضے والا پیچھے تو آپ کے پاس آیا میرے دوست بات جاؤ ہمارے آتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسکرا کے نوائمان کو اپنے گلے لگا کے اور دلال کو کہتے جتنا دیا اس کا دس گنا کر کے واپس لوٹا جتنا دیا ہے دس گنا کر کے واپس لوٹا دے میرے دوستوں وہ رحمت کو ملا رہا نہیں اس میرے جیسا ہوتا تو ناراض ہو جاتا نا ناراض ہو جاتا نا جو اس کو چاہے تو مٹھائی کا ڈبا بھی واپس کیوں مانگتا میں میرے جیسا ہوتا تو ناراض ہو جاتا نبی کو کہتے ہیں کھجور کی قیمت بھی چکا دے دودھ کی قیمت بھی چکا دے اس کی اس کے شہر کی قیمت بھی چکا دے اور دس گنا کر کے دے دے اور ہمارے نبی کہتے تھے کیسے جانوے مان تھی مجھے ہنسا دیا اللہ تجھے ہنساتا رکھے اللہ تجھے کر رکھے میرے دوستوں خیر اب اگر نوئمان کے واقعے پر جائیں گے تو بہت لمبی داستان ادھر ہو جائے گی ان شاء اللہ کبھی بعد میں ہم نوئمان کے واقعے پر جائیں گے لیکن اب بھاگا تلاؤ والے تو طے کر لیا بیان رکھیں گے تو صرف کون سے مہینے میں تعلیم اسی مرتبہ ٹیکس دینا پڑتا تمہارے بھاگا تلاؤ کے بھائی یہ کتنے ٹیکس چکا ہے آپ ٹیکس چکا دیے اب سال بھر کوئی پوچھنے والا اب سال بھر کوئی پوچھنے والا کل میرے دوستوں میں واقع پڑھاتا ہوں توجہ کے ساتھ کہنا کون سا واقعہ ہے سجن کی نماز کے بعد کون مسکرا رہے ہیں ارے تو بھائی کون مسکرا رہے ہیں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا دمک رہا کون آ گئے وہاں پر جلدی کہتے آ گئے حضرت پائے اور آ کر کیا پوچھا ہو گئی تھا رضی اللہ رسول اللہ حضرت ہو گئی کا رضی اللہ پہنچے کہا کہ میرے پیارے نبی میری ماں پر قربان میرے ابا پر قربان آپ کا چہرہ چمکتا کیوں ہے آپ کے چہرے پر یہ چمک دمک کیوں ہے آپ کے چہرے انور پر یہ تابا نہیں کیوں ہے ہمارے آکا محمد اور ہٹا دیا جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اے حضیفہ میں ہنسو نہ تو کیا کروں اللہ نے آج مجھے وہ تین نعمتیں دی ہیں قسم اللہ کی اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نعمتیں نہیں دی کہ سبحان اللہ یاد رکھنا دسویں محرم کو آج پورے کے دن فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی کو کتنی نعمتیں ملی زور سے کتنی نعمتیں ملی پہلے کسی نبی کو ملی نہیں پہلے کسی رسول کو ملی نہیں پہلے کسی پیغمبر کو ملی نہیں یہ تین نعمتیں صرف اور صرف آخرے کے دن فجر کی نماز کے بعد ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی میرے دوستوں یہ تین نعمتوں کو یاد کر لو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تین نعمتیں ملی سب سے پہلی نعمت سب سے پہلی نعمت ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ کہا کہ اجرپا سن سب سے پہلی نعمت آج اللہ نے آسمان سے ابھی دسویں محرم کو فجر کی نماز کے بعد اللہ نے آسمان سے ایک نعمت دی تین نعمتیں دی سب سے پہلی یہ نعمت دی کہ میرے نبی جاؤ ہم نے آپ کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ارے کہو نا سبحان اللہ پہلی نعمت کیا ملی ہم نے ہمیشہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا نہ آپ کا کوئی بڑا گنا نہ آپ کا کوئی ارے کیا ہمارے ندی کا کوئی بڑا گنا دیکھ ہمارے ندی کا کوئی بڑا گنا نہیں ہمارے ندی کا کوئی چھوٹا گنا نہیں ہمارے ندی کا کوئی کام ادب کے خلاف نہیں ہمارے ندی کا کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب ہم نے آپ کو معصوم بنا دیا ارے کہو نا کیا فرمایا جاؤ میرے محبوب ہم نے آپ کو یہ پہلی نعمت اور یہ قرآن کریم نے لکھا پارا نمبر چھبیس سارا نمبر آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معصوم بنا دیا محفوظ بنا دیا اللہ نے ہمارے نبی کو کہہ دیا میں نے سب معاف کر دیا اور میں نے بیچ کو مکمل کر لیا اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا میرے محبوب دنیا کا کوئی بھی آدمی غلط راستے پر جا سکتا لیکن میری عزت کی قسم میرا محبوب کیوں کبھی غلط راستے پر نہیں جائے گا ارے سبحان اللہ کیا فرمایا اللہ کیا لیا مایا اللہ نے من کا وما جب میں قرآن کی آیت تو پیاری ہونا بہت میں شبہ مل رہا ہوں جڑ کے اور جوڑے اللہ نے پہلی نعمت دی کہنا سبحان اللہ اللہ نے پہلی نعمت دی لیا رسول اللہ ما من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما رب العالمین نے فرمایا میرے ماں یہ تک محرم کو یا آسورے کے دن میری پہلی نعمت ہے اور میرے ماں میں نے تجھے معاف کر دیا اگلا دن معاف کر دیا پچھلا بھی معاف کر دیا تجھے معصوم بنا دیا دین کو مکمل کر لیا دنیا کا بھٹک سکتا نعمت ہوگی اور کسی نے مت ہوگا اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میری آپ خوش نظر آتے تو فرمایا مجھے اللہ نے تین نعمت ہو نعمت نا نعمت پہلی نعمت آسورے کے دن کیا ملی اللہ نے ہمارے نبی کو معصوم بنا دیا کہہ دو اللہ نے ہمارے نبی کو دوسری نعمت کیا ملی بھائی سننا دوسری نعمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم میں دسویں محرم کو آسورے کے دن فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی کو دوسری نعمت ملی جو پندرہ پارے میں لکھا ہے پندرہ پارے میں جو لوگ ونسو پارے میں کیا فرمایا اللہ نے مقام محمودا اللہ نے فرمایا چاہو تو جنت النعیم دوں گا کسی کو چاہو تو دار دوں گا کسی کو چاہو تو جنت الخلد دوں گا کسی کو چاہو تو دار النعیم دوں گا لیکن میرے محبوب فکر مت کرنا قیامت میں میں تجھے مقام محمود عطا کروں گا ارے کہو سبحان اللہ ہمارے نبی کو کیا ملے گا دیکھ کے کیا ملے گا دسویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب فکر مت کرنا میں تجھے مقام محمود دوں گا میرے دوستوں مقام محمود کہاں ہے کتنا کہنے سے کوئی کام چلے گا میں آپ کو بتا دوں ارے بتاؤ مقامی محمود کا ہے آسمان کتنے سات آسمان کے اوپر جنت کتنی آٹھ کیا دیکھیے ہاں، سات آسمان سات آسمان کے اوپر ہاں سات آسمان کے اوپر آٹھ جنت کسی جنت کا نام جنت النعیم کسی جنت کا نام دار الخل کسی جنت کا نام جنت الماوا کسی جنت کا نام جنت الخل کسی جنت کا نام ہوگا جنت میرے دوستوں آٹھ سات آسمان اور آٹھ جنتیں آٹھ جنت کے اوپر اللہ کی کرسی اللہ کی کرسی کے اوپر اللہ کا ارد اور اللہ فرماتے میرے نبی میرا ارق ایک طرف ہوگا تیرا مقام محمود سامنے ہوگا میرا آئی سیٹ طرف ہوگا مکان محمود تیرا سامنے ہوگا کیوں میں تجھے دیکھتا رہوں گا تو مجھے دیکھتا رہوں گا میرے دوستو کتنی نعمت ہوگی ہمارے نبی کو کتنی اب کتنی بات سنو گے دل ہل جائے گا میرے دوست کتنی نعمت بڑی عجیب ہے بڑی عجیب ہے کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سننا دسویں محرم کو آسورے کے دن فضل کی نماز کے بعد اللہ نے پہلی نعمت دی اے نبی ہم نے آپ کو معصوم بنا دیا دوسری نعمت دی ہم نے آپ کے مقام محمود دے دیا تیسری نعمت اللہ نے دی میرے نبی اللہ نے کہا میرے محبوب اللہ نے کہا میرے راج دلارے اللہ نے کہا میرے بندے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی فکر مت کرنا قیامت میں میں جو چاہوں گا وہ کروں گا کسی کو اٹھاؤں گا تو کسی کو پٹکوں گا کسی کو جنت دوں گا تو کسی کو جہنم دوں گا کسی کو سخی بناؤں گا تو کسی کو شہید بناؤں گا اللہ برما کے قیامت میں جو چاہوں گا وہ کروں گا لیکن میرے محبوب فکر مت کرنا آج میرا وعدہ ہے میری عزت اور جلال کی قسم میں قیامت میں تجھے رکوا نہیں کروں گا میں قیامت میں تجھے رسوا دوست میں قیامت میں تجھے رسوا ہاں، نہیں کروں گا جو لو ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قیامت میں جو چاہو وہ کروں گا اور میرے دوستوں بتاؤ اللہ قیامت میں جو چاہے گا وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا کسی کو بچے گا تو کسی کو اٹھائے گا اور کرے گا کہ نہیں اللہ جو کرے گا کہ نہیں کلام مجید میں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا اللہ نے فرمایا ادا وقات ہاں، کیا کہا دل سے اگا و کافیا کا کسی کو نیچے تو کسی کو کون کسی کو نیچے تو کسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کے میدان میں جو چاہوں گا وہ کروں گا لیکن یہ میرے نبی میری عزت کی قسم میں تجھے رکوا ہو گئی نا تین نعمت ارے ہو گئی نا پہلی نعمت اللہ آپ کو معصوم بنا ساتھ میں کو اللہ آپ کو دوسری نعمت آسورے کے دن اللہ نے آپ کو اور کسی نعمت اللہ نے کیا فرمایا اے نبی آپ کو زور سے کہو آپ کو رسوا ہاں تین نعمتیں مل گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی راضی ہو گئے اللہ نے پوچھا تین نعمتیں دے دی اللہ نے کہا میں نے کسی نبی کسی ولی کسی کو نہیں دی یہ تین نعمتیں میں نے تم کو بھی تم راضی ہو گئے ہمارے نبی نے فرمایا لا ارزا بھی میں راضی نہیں ہوں میں ہمارے نبی نے فرمایا میں راضی نہیں ہوا اور کہا کہ اللہ وہ پہلی نعمت راضی ہو گیا تو نے مجھے معصوم بنا دیا اللہ دوسری نعمت کیا مقام محمود اللہ راضی ہو گیا میں تیرے سامنے تو میرے سامنے لیکن اللہ تیری تیسری نعمت پر میں راضی نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ماں باپ میری تیسری نعمت پر راضی نہیں ہوئے میں فیصلہ کرتا ہوں میں جو چاہوں گا وہ کروں گا لیکن تجھے رسوا نہیں کروں گا تجھے گلی نہیں کروں گا تجھے کبھی میں کا نہیں کروں گا تو ہمارے نبی نے کہا اللہ میں راضی نہیں ہوا تو یہ کہتے تو مجھے بھی رسوا نہیں کرے گا میرے امتیوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا اللہ سے راضی نہیں ہوا یہ کہہ دے اللہ یہ کہہ دے تو مجھے رسوا نہیں کرے گا میرے امتیوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا ارے میرے دوست سے کہہ دو سبحان اللہ دوست سے کہہ دو سبحان اللہ میرے دوست اللہ چلے فرمایا اے میرے معمول جاؤ میں تمہیں بھی رسوا نہیں کروں گا اور جو تیری محبت کا دم کرے گا اس کو بھی رسوا نہیں کروں گا میرے دوست اٹھائیس سے پا رہے ہیں کون سے پارے میں زور سے کہو گا کون سے پارے میں کیا فرمایا اللہ نے یوم لا آمنوا بھائی آیت یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو بڑی پیاری آیت ہے کیا اللہ نے فرمایا یوم آپ ہاں، کیا فرما رہے یوم ملا ہوں ندی ولام منو ماں فرمایا کہ میرا وعدہ ہے قیامت کے میدان میں میں تجھے رسوا کروں گا اور میں اس سے رسوا کروں گا جو تجھ پر ایمان لائے گا یوم یو جملہ ہوں ندی والذین آمنوا ما کتنی نعمتیں ہو گئی ہو گئی نا تین نعمتیں اور اب ہمارے نبی کو پوچھا اب راضی ہو گئے تو ہمارے نبی نے کیا کہا اللہ اب راضی ہو گیا اس لیے کہ جو چاہتا تھا وہ مل گیا میری ایک ہی تمنا تھی میری ایک ہی تمنا تھی کہ اللہ میری امت کو غریب مت کرنا اور تو نے وعدہ کر لیا کہ نبی کس کو بھی نہیں کروں گا اور جو تیرا ہوگا اس کو بھی نہیں کروں گا اللہ ہم کو وہ تیرا بنا دے سے جو نا تو میں نے آپ کو کہا تھا حضرت آدم کو ایک نعمت ملی حضرت نو کو نعمت ملی حضرت ابراہیم کو نعمت ملی بہت سے انڈیا کو نعمت ملی لیکن محرم کے دن محرم دسویں محرم آسورے میں فجر کی نماز کے بعد ہمارے آقا کو کتنی نعمتیں ملی دوست کو کتنی نعمتیں ملی اور تینوں نے نبی کو خوش کیا تو غم کیا تو ہم کو غم بنانے کی کیا ضرورت ہے ہم لوگوں کو ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے سینا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے نبی کو نعمتیں ملی اور تو رو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تو غدار ہے ہے دھوکے سیدھی بات ہے نا ہمارے نبی کو کتنی نعمتیں ملی جی، میرے دوستوں اور بھی محرم میں بہت سے واقعات ہوئے لیکن میں آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے اب میں آگے بڑھ رہا ہوں میرے دوستوں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین نعمتیں ملی اور اس میرے دوستوں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہاں دسویں محرم کے عجیب غریب واقعہ پیش آیا جمعہ کا دن تھا بھائی کون سا دن تھا جمعہ کا دن تھا عجیب واقعہ میدان کربلا میں پیش آیا عجیب واقعہ میدان کربلا میں پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا میرے دوستوں امام حسین کوئی معمولی آدمی سے کہو بھائی دیکھو جذبے کی بات ہے امام حسین ربی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو معمولی آدمی نہیں تھے ارے میرے دوست امام حسین وہ امام حسین تھے کہ تاریخ کی کتابوں نے لکھا کہ جب امام حسین شہید ہوئے انسان ہوئے جنات ہوئے جنگل کے جانور ہوئے یہاں تک کہ خدا کا حق بھی حرکت میں آ گیا میرے دوست امام حسین بہت اونچے درجے کے آدمی تھے اور میرے دوستوں امام حسین کی بات پر آنے سے پہلے ایک بات بتا دوں وہ بچہ یقیناً بڑا قسمت والا ہوگا جس کا باپ بھی تو بڑا اونچا تھا تو بڑی اونچی تھی ارے بات کون حضرت علی ہے بھائی بات کون حضرت علی ہے مرتدا ربی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جو جیے تو نبی کی محبت میں جیے مرے تو قرآن کی محبت میں مرے ارے ٹھیک نہیں کون حضرت علی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سی مرتبہ واقعات بتایا بتاؤ کن کا واقعہ بتا رہا ہوں حضرت حسین کے ابا کا حضرت حسین کے ابا کا ہاں بعد میں حضرت حسین کی بات بھی بتاؤں گا لیکن میرے ان شاء اللہ آگے بات چلتی رہے گی لیکن ذرا سننا ابا کون تھے اور یاد رکھنا جب بات صحیح ہوتا ہے تو اولاد بھی صحیح ہوتی ہے لیکن میرے دوستوں آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ماں باپ کی کوئی قدر نہیں کرتا کوئی قدر کرتا ہے ماں باپ کی ہاں نہیں جی، میرے دوستو اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے ماں باپ کی کوئی قدر نہیں کرتا جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوستوں میں نہیں کہتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کوئی بھی گناہ کرے گا ہمارے نبی نے فرمایا تو کوئی بھی گناہ کرے گا تو چوری کرے گا جینا کرے گا جنا کھیلے گا شراب پیے گا ہمارے نبی نے فرمایا تو کوئی بھی گناہ کرے گا اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا اللہ چاہے گا تو معاف سیدھی بات ہے تو کوئی بھی گنا کرے گا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ چاہے گا تو سننا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی گناہ کرے گا اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا اللہ چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا لیکن ہماری نبی نے فرمایا اے اولادو اپنے باپ کا دل اپنی ماں کا دل مت دکھانا مت دکھانا کوئی بھی گناہ اللہ چاہے معاف کرے نہ کرے لیکن کسی نے باپ کا دل دکھایا کسی نے ماں کا دل دکھایا ہمارے نبی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب نہیں کرے گا اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب اور کیا فرمایا جتنا ماں کو ستانا ہے ستا لے ابا کو ستانا ہے ستا لے ہمارے نبی کہتے قسم اللہ کی تیری اولاد بھی تجھے اتنا ستانے والی ہے تیری اولاد بھی اتنا تجھے بھائی صحیح ہے کہ نہیں جیسا کرو گے ویسا شاہ وسی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نام سنا ہوگا بہت بڑے اللہ کے بولی شاہ وسی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فتح پور کی بات کر رہے شاہ وسی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فتح پور کی بات کر رہے کیسے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جوان بیٹا باپ کے گلے میں رسی ڈال کے سیکھ رہا ایک جوان بیٹا باپ کے گلے میں رسی ڈالا جسے بیلوں کو کھینچا جاتا بھینسوں کو کھینچا جاتا اس طرح اپنے سگے باپ کے گلے میں رسی ڈالا اور کھینچ رہا کھینچ رہا کھینچ رہا ایک درخت آ گیا باپ نے درخت کو لیا اور میرے باپ کو بھی کھینچ کر یہی تک لایا میرے باپ کو بھی میں نے کھینچ کر یہی تک جیسا کرنی ویسی اللہ ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بھائی کرو ماں باپ کے اچھا سلوک کرو گے دور سے کہو پھر بات کیا چل رہی تھی بات چل رہی تھی کہ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسا ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کمال والے تھے تو ان کے ابا بھی تو کمال والے تھے کون ابا حضرت ایک بات میں آپ کو پوچھوں حضرت علی مرترا میں یاد رکھنا میں دیکھو حضرت علی کے بہت سے واقعات ہیں لیکن میں ایک ہی واقعہ بتاؤں گا اس لیے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ سن لو جو بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا تھا یہ سوال ہم لوگوں سے بھی ہوتا ہے معلوم نہیں آپ لوگ کیا جواب دیتے ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کب پوچھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑھاپا آ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبا زمانہ گزار چکے ابو بکر کا زمانہ ختم ہو گیا ہمارے فاروق کا زمانہ ختم ہو گیا عثمان غنی کا زمانہ ختم ہو گیا علی مرتضیٰ کا زمانہ آ گیا اور حضرت علی کوفہ میں ہے اور بڑھاپا آ گیا کسی نے پوچھا کہ علی اے علی یہ بتاؤ زندگی میں سب سے اچھی رات کون سی گزاری زندگی میں سب سے اچھی رات ہم کو بھی کوئی سوال پوچھے گا ہم کو بھی کوئی سوال پوچھے گا تو کہے گا وہ پہلی رات اچھی تھی باقی اس کے بعد کبھی اچھی نہ ہوئی اس جو پہلی رات کو میں بولتا تھا وہ سنتی تھی یا پوری رات وہ بولتی ہے میں سنتا ہوں حضرت علی نبی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ زندگی میں سب سے بھلی اور سب سے اچھی رات کون سی تھی میرے دوست قربان جاؤ حضرت علی نبی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا فرمایا فرمایا میری زندگی کی سب سے اچھی رات جس میں میں سب سے آرام سے سویا مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھا کوئی فکر نہیں تھی کہا وہ کون سی رات کا وہ رات تھی جب میرے نبی اور ابو بکر ہجرت کو گئے اور نبی نے اپنے بستر پر مجھے سلا دیا تھا بھائی نبی تو چلے گئے مکہ مکرمہ تو ہجرت کے لیے مدینہ منورہ ابو بکر بھی چلے گئے اور نبی نے کہا تھا کہ علی میں چپکے سے جاؤں گا تو میرے بستر کو سو جانا لوگ سمجھیں گے محمد سویا ہے لیکن صبح صبح ہوگی تو معلوم ہوگا محمد نہیں محمد کا غلام سویا ہے محمد نہیں محمد کا غلام علی مرتضا سے آئے حضرت علی فرما کے قسم اللہ کی وہ رات جتنا چین اور سکون سے سویا وہ رات اس سے پہلے نہیں سویا اس کے بعد نہیں سویا تو کسی نے کہا کہ علی وہ تو ڈرنے والی رات تھی اس لیے کہ تم حضور کے بستر پر سوئے تھے دشمنوں نے گھیرا تھا دشمن سمجھ رہے تھے کہ محمد کیا ہوا ہے آپ کو تو اندر ڈر ہوگا تو صبح چادر اٹھے گی تو معلوم ہوگا محمد نہیں علی سویا ہے تو وہ تو ڈرنے والی رات تھی حضرت علی نے کہا قسم اللہ کی قسم اللہ کی وہ ڈرنے والی رات نہیں وہ بہت سکون والی رات تھی کیوں اس لیے کہ حضرت علی نے فرمایا ہر رات کو سوتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا ہم لوگوں کو بھی تو نہیں ہوتا نا حضرت علی فرما ہر رات کو آنکھ بند کرتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ اٹھوں گا کہ مر جائے لیکن وہ رات اتنا اطمینان سے سویا تھا اتنا اطمینان سے سویا تھا کہ ملک الموت کو بھی چیلنج کرتا تھا کہ آج تو میرے پاس نہیں آئے گا میں ملک الموت سمجھتے ہیں اور وہ رول نکالنے والا فرشتہ ہر علی کہتے اتنا اطمینان اس میں نام سے سویا کیوں اس میں نام سے سویا اس لیے میرے نبی نے کہا تھا علی آج رات کو میرے بستر پر سونا صبح میں امانتیں ادا کرنا اور ٹھیک شام کے وقت میں مدینہ کے لیے آنا اور مدینے میں مجھ سے ملاقات کرنا علی کہتے میں سمجھ گیا کوئی مرے تو مرے لیکن علی جب تک مدینہ نہیں پہنچے گا وہاں تک مرنے والا علی جب تک مدینہ نہیں پہنچے گا وہاں تک مرنے والا اسے نبی کہہ کر گئے صبح اٹھے گا معلوم ہے اٹھنا ضروری ہے امانتیں ادا کرے گا امانت ادا کرنا ضروری اور چلتے چلتے اوٹ پر بیٹھے بیٹھے مدینے آنا تو مدینے جانا تو اگر علی کہتے ہر رات کو کچھ رہتا ابھی مرا ابھی مرا لیکن وہ رات ایسی کی یقین تھا کوئی روح کو قبض نہیں کرے گا اس لیے کہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا بھائی صحیح بات ہے جب باپ کا ایسا یقین ہوگا تو بیٹا کا بھی تو ایسا یقین ہوگا نا ارے ہوگا تو نہیں لیکن اگر بیٹے نے باپ کو بھی دکان تو جھوٹ بولتا ہوا دیکھا ہے تو بیٹا بیٹا بولے گا ابا ایک بولتا تھا میں دو بولوں گا اس لیے زمانہ بدل گیا وہ پرانا زمانہ تھا وہ ایک جھوٹ میں چلتا تھا اب نیا زمانہ آیا دو جھوٹ بولنے پڑیں گے ارے وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا جیسا باپ ویسا ارے دو سے کہو جیسا باپ ویسا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یقین کے پہاڑ تھے ارے کہ یقین تھے پہاڑ تھے ان کا توقل کامل تھا ان کا ایمان کامل تھا ان کی معرفت کاملہ تھی ان کی ولایت کاملہ تھی علی علی ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بہادریا کی ایمان کی تو بیٹے کے پاس یہ آئے گی کہ نہیں گی ارے کون آئے گی ایسے حضرت علی کے بہت سے واقعات ہیں لیکن بس یہ حضرت علی کا بھی ایک واقعہ آپ کو بتا دیا جس سے میں نے بتا دیا کہ جس بیٹے کا واقعہ ہم کو سننا ہے اس کے ابا بہت بڑے اللہ کے ولی تھے ارے تھے کہ نہیں تھے ارے سوچے تھے نہیں تھے کون امیر اب آ جاؤ میرے دوست ماں کی طرف کون سی ماں اللہ اکبر میرے دوست فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عورت ہوگی ایسے نکل گئے ہمک سے کہا فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عورت ہوگی ارے دوست فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عورت ہوگی ارے میرے دوست جس کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا اگر آپ کو یاد ہے میرے ساتھ میں پڑھو ہمارے نبی نے کیا فرمایا فاطمہ کے بارے میں فاطیما تو منا جانا فقد آزانی منا ابنی وہ من وہ منا بنی فقد اب اللہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے ارے فاطمہ تو میرے بدن کا ہمارے آقا نے فرمایا فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا اور نبی نے فرمایا جس نے مجھے غصہ دلایا اس نے آج پر خدا بندے کریم کو غصہ دلایا اس کا مطلب ہے جو فاطمہ کو زمین پر ناراض کرے آسمان پر اللہ بھی اور جو فاطمہ کو زمین پر راضی کرے اللہ بھی آسمان پر نام کیا تھا حسین کی ماں کا بہت سی ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوگی نام ہوگا فاطمہ لیکن میرے دوستوں وہ فاطمہ کا جنازہ اٹھایا ہے فاطمہ نے آج کی فاطمہ نے اس فاطمہ کا جنازہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا اب ابھی کا آج کل تو ہماری عورتوں کو دیکھو مردوں کے ناک میں تو دم کر کے رکھا ارے کر کے رکھا نہیں رکھا آپ لوگوں کو ہمت نہیں آج میں ڈیفینس کر رہا ہوں آپ کا ناک میں دم کر کے رکھا نہیں رکھا ہاں؟ ارے میرے دوستوں ہاں، کسی بھائی نے زور سے کہا بہت بیچارے نے دن کی بڑا نکالی بڑی عجیب عورتیں بڑی عجیب عورتیں ہمارے نبی نے کہا تھا اصل عورت اور کامل عورت وہ ہوتی ہے جو گھر کے خرچ کو کم کر اور آج کل کی ماں بہنیں سمجھتی ہے وہ گھر اچھا جس میں خرچ بیچارے سوہر کی کمائی اتنی اس کا خرچ شوہر کی چادر اتنی اس کے پاؤ اور عورتیں بڑی نا عورتیں بڑی نا ہے اگر میں کوئی بات کہوں گا تو یہ ماں بہنیں سوچتی ہوں گی مولانا کو کیا ہوا کیا یہ اپنی بیوی کا غصہ تو نہیں نکالتے نہیں بھائی میں اپنی بیوی کا غصہ نہیں نکالتا لیکن ایک بات ضرور میں کہوں گا وہ ہوتے یہ ہماری ماں بہنیں اللہ ان کو ہدایت دے کہو امین اللہ ان کو فاطمہ کی طرح بنائے اتنی نا ٹھکری یہ عورتیں اتنی نا میں نہیں کہتا میرے دوستوں میں کہوں تو میرے منہ پر مار دینا لیکن ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں اتنی نا ہے اتنی نا ہے پچیس پچیس سال تک شوہر کے گھر میں رہتی ہے پینتیس سال رہتی ہے چالیس سال رہتی ہے چالیس سال رہتی اچھا کھانا اچھا پینا اچھا پہننا اگر سوچو نا گھر میں آئی تھی تو دبلی تھی اور ابھی تو وزن بھی اٹھے گی ہاں؟ میرے دوستو یہ ماں بہنے گھر میں آئی کھایا پیا سب کچھ ہوا لیکن گھر میں اگر ایک دن دکھ آیا ہوگا ایک دن پچیس سال میں ہمارے نبی فرماتے ایک دن دکھ آیا تو پورے گھر کو اٹھا لیتی ہے کہ قسم اللہ کی جب سے گھر میں آئی ایک دن بھی سوکھا دکھا ہے میری ماں کا گھر اچھا تھا یہاں سے جب آئے ہو سے کٹ کر دکھا ارے وہ شور کو کچھ تیری کٹ اس یا کٹ ہے اگر ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا آپ کی بیویوں نے بھی کہا ہوگا بہت ایسے آپ کی بیوی تو پرستہ بن کے آئی میرے دوست آج کل عورتیں کہتی ہے اور سننا جب عورت اپنی زبان سے یہ بات نکالتی ہے کہ میں اس گھر میں پچیس سال ہو گئے چھبیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے میں نے گھر میں سکھ نہیں دیکھا میں نے گھر میں دکھی دکھ دیکھا شوہر کا دکھ دیکھا اس کی ماں کا دیکھا اس کے باپ کا دیکھا میرے دوست ہمارے نبی کہتے ہیں اگر یہ سچی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر جھوٹی ہے تو قیامت میں اس کو خدا اسی کوڑے مارنے والا ہے قیامت میں خدا اس کو کتنے کوڑے مارے گا اللہ کے پورے اللہ ہماری حفاظت فرما کل میرے دوست تو اس بات کر رہا تھا حسین کی اماں کا نام فاطمہ حسین کی اماں کا نام نبی کی بیٹی کا نام کیا مطلب فاطمہ کا یہ نام کس نے دیا میرے دوست نبی کے یہاں یہ بیٹی پیدا ہوئی سننا یہ فاطمہ نام کتنا پیارا ہے لیکن آج فاطمہ بنتی ہے اور یہودیوں کا طریقہ پسند کرتی ہے فاطمہ بنتی ہے اور عیسائیوں کا طریقہ پسند کرتی یہ عورتوں کو کبھی کبھی دیکھو میرے دوستوں نیل پالش ہوتا نا نیل پالش ارے نیل پالش سمجھتے ہو نا ناخون پر یہ نیل پالش ہوتا سب بتاؤ میرے دوستوں جب ناخون پر نیل پالش ہوگا تو وضو ہوگا زور سے تو وضو ہوگا وضو ہوگا نہیں غسل ہوگا نہیں نمازیں ہوگی نہیں میرے دوست نمازیں پڑھتی جائے گی اور خدا کہتا اچھا جائے گا تیری نماز میں تیرے منہ پہ مارتا جاتا میرے کو آج کل مہندی لگاتی مہندی لگانا میرے دوست کو جائز ہے لیکن وہ کیمیکل والی مہندی لگائی جا رہی ہے آج ہاتھوں پر کیمیکل والی مہندی صرف مہندی نہیں ہوگی اس میں کیمیکل ہوتا جس کی وجہ سے پانی اندر نہیں پہنچتا تو جو نیل پولیس کا حکم تھا وہی آج مہندی کا بھی حکم ارے ہوا کہ نہیں ہوا اور میرے دوست آج کی عورتوں کو پردہ کا سمجھ میں آتا آتا پردہ سمجھ میں ارے پردہ سمجھ میں آتا وہ تو سمجھتی ہے کہ آج کل فیشن کا دور ہے اور میرا چور بھی کچھ نہیں کہتا میرا بھائی بھی کچھ نہیں کہتا میرا بیٹا بھی کچھ نہیں کہتا تو میرے دوست پھر رہی ہے پھر رہی ہے چہرہ کھول کھول کے اور سے پھر رہی ہے جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت اگر تم چہرہ کھولو گی قیامت میں خدا سب کے سامنے تمہارے کپڑے اتار دے گا میرے دوست قیامت میں ننگا ہونا کھولے چہرہ کوئی کوئی عورت ماں بہن چاہتی ہے اور میں تو کہتا ہوں وہ سوہر کے اوپر لانت جو اپنی بیوی کا چہرہ دسوں کو گھماتا ہاں۔ میرے دوست نبی کی بیٹی کا نام دوست نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ کا مطلب میں آپ کو بتاؤں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کیا نام رکھو ہمارے نبی نے نام نہیں رکھا ہمارے نبی نے نام نہیں رکھا بلکہ کیا کہا اے اللہ تو بتا تو نے یہ بیٹی دی ہے کیا نام رکھو کیا نام رکھو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرمایا اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا معلوم ہوا کہ فاطمہ نام کہاں سے آیا ہے ہاں میرے دوست سب نام زمین پر آئے ہوں گے لیکن فاطمہ کا نام سننا میرے دوست اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا تو ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ فاطمہ کا مطلب کیا اللہ نے فرمایا فاطمہ کا مطلب یہ ہے فاطمہ کا ترجمہ ہے وہ عورت جس پر ہم نے جہنم کو حرام کر دیا فاطمہ کا ترجمہ تو دیکھو وہ عورت جس پر ہم نے جہنم کو حرام کر دیا اور میرے دوست فاطمہ کا نام اب میں آپ کو فاطمہ کے بارے میں بتاؤں میرے دوست فاطمہ کون تھی میرے دوست فاطمہ کون تھی دیکھو حضرت فاطمہ کے بہت سے واقعات اور اس وقت میرے دلے دماغ میں بہت سے واقعات آ رہے ہیں لیکن دیکھو اللہ میری زبان سے وہ واقعہ نکالے جس سے ہم سب کو فائدہ ہو جائے میں پہلا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں اس سے آج کل ہماری ماں بہنوں کو دولت دولت دولت پیسہ پیسہ پیسہ ہماری ماں بہنوں کو روپیہ روپیہ روپیہ شوہر کمایا شوہر مالدار ہے تو بیوی کی بیوی ہاں میں ہاں بھرتی ہے لیکن شوہر اگر اس کی امید پوری نہیں کرتا تو شوہر کو شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں ہسبینڈ کو ہسبینڈ ماننے کے لیے تیار نہیں میرے دوست کو وہ اٹھاتے وہ فاطمہ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں سب کتابوں میں لکھا کہ حضرت فاطمہ اللہ عنہ کی نماز پڑھ رہی ہے کہنا سی نماز بیٹھ کر پڑھ رہی کیسے پڑھ رہی ہے کیوں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں میرے دوستوں دل کو ہلا دینے والی بات ہے میرے جیسا نالج تو کچھ بھی بولے لیکن میرے دوستوں کتابوں میں لکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز پڑھ رہی ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے اس لیے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں خیر فجر کی نماز ہو گئی السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی دو سنت بھی بیٹھ کر پڑی اور فجر کی دو فرض بھی بیٹھ کر پڑی اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے رو رہی کیا رو رہی کیا کہہ رہی میرے دوستوں حضرت فاطمہ کہہ رہی اللہ اے اللہ چوتھا دن ہے مجھے کھانے کو کچھ نہیں مل کہہ رہی اللہ ایک دن گزر گیا کچھ نہیں ملا اللہ دوسرا دن گزر گیا کچھ نہیں ملا اللہ تیسرا دن گزر گیا کچھ نہیں ملا اے اللہ چوتھی صبح کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا اے اللہ اور فاطمہ رو ہو کر کہتی کہ اللہ میں تو چاہتی تھی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو میں تو چاہتی تھی کہ لمبی لمبی نماز پڑھو لیکن اللہ تو جانتا ہے یہ فاطمہ کے پیٹ میں تین دن سے کچھ نہیں آج کھڑے ہونے کی طاقت نہیں آج کھڑی ہو جاؤں گی تو گر جاؤں گی آج کھڑی ہو جاؤں گی تو ایک ہو جاؤں گی اور اگر فاطمہ کی زبان مبارک سے نکلا اے اللہ نے چوتھی صبح ہے کہ اللہ یہ نبی کی بیٹی کے ساتھ کب تک معاملہ چلے گا بچا جملہ نکلا یہ نبی کی بیٹی کے ساتھ ارے کہو نا میرے واقعہ سمجھو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نبی کی بیٹی کے ساتھ کب تک میرے دوستوں بس اتنا کہا کہ اللہ نبی کی بیٹی کے ساتھ کب تک معاملہ چلے گا حدیث کے ساتھ میں لکھا تھا کل بابا احدم کسی نے دروازہ بھائی تو جھوپڑے میں دعا مانگ رہی کسی نے دروازہ چھپ کے انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا کہ بھائی صبح صبح میرے دروازے پر کون آیا میرے اندر تو کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں میرے اندر تو چلنے کی بھی ہمت نہیں خیر کسی طرح حضرت فاطمہ دھیرے دھیرے کھڑی ہوئی اور دروازے پر گئی دروازہ کھولا تو فاطمہ حیران ہو گئی کون تھے ان کے ابا آقا محمد رسول ارے میرے دوستوں وہ فاطمہ نے ابا کو دیکھا ابا نے فاطمہ کو دیکھا تو کیا کہا کیا کہا ابا نے کہا بیٹی بیٹی میں صبح صبح کیوں آیا میں صبح صبح کیوں آیا وہ بیٹی فاطمہ تو بیٹھ گئی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ابا کھڑے ہونے کی طاقت نہیں مجھے نہیں معلوم آپ کیوں آئے حضور نے فرمایا میں آیا نہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہے تمہارا کیا کہا میں آیا نہیں بیٹی بیٹی میں آیا نہیں مجھے اللہ نے بھیجا فاطمہ گھبرا گئی اللہ نے آپ کو بھیجا کیا ہوا نے کیا دعا مانگی اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے رو پڑی اور روتے روتے کہا کہ ابا ایک دن گزر گیا کچھ نہیں ملا دوسرا دن گزر گیا کچھ نہیں ملا تیسرا دن گزر گیا کچھ نہیں ملا اور چوتھے دن کے فضل کی نماز میں نے بیٹھ کر پڑی اے میرا ابا کب تک یہ معاملہ چلے گا کب تک یہ معاملہ چلے گا ارے میرے دوستوں ہمارے نبی کا دریا کرم جوش میں آیا ہمارے نبی کا کرم میں آیا کہا فاطمہ کون سا دن کھانا نہیں ملا تو فاطمہ نے فرمایا ابا چوتھے دن صبح کھانے کو کچھ نہیں ملا ہمارے نبی نے کیا فرمایا یا فاطمہ ارفائی حقی رسی یا فاطمہ ارفائی ہاتھی رسی ہمارے نبی پر قربان جاؤ چار فاطمہ آگے بڑھ جا تیرا مسلح اٹھا لے وہ مسلح پر نماز پڑھ رہی نا آگے بڑھ تیرا مسلح اٹھا لے فاطمہ نے کہا مجھے تو چلنے کی بھی کہا بیٹھے بیٹھے جا فاطمہ بیٹھے بیٹھے گئی اور جا کر مسلح کو اٹھایا تو حیران ہو گئی مسلح کے نیچے سونے چاندی کے رکھے ہوئے بس درہم بھی ہے دینار بھی ہے سونا بھی ہے مسلح کے نیچے کام رکھا ہوا سب رکھا ہوا حضرت فاطمہ حیران ہو گئی حیران ہو کر اللہ کے رسول یہ کیا اللہ کے رسول یہ کیا جس کے گھر میں چوتھے دن روٹی گئی اس کے مسلح کے نیچے یہ کہا سے آیا ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ دو باتیں ہیں یا وہ لے لیں یا اس کو لے لیں ارے سمجھو کیا کرنا یا تو وہ لے لے یا ابا کو لے لے کس کو چنتی ہے وہ لے لے دنیا ملے گی جو لے لے آپ رکھ ملے گی میرے دوست کیا فرمایا سنو میرے دوست ہم بھی تو باپ ہے کوئی باپ اپنی بیٹی کو چوتھے دن جا کر یہ کہے گا کہ بیٹی یا تو وہ لے لے یا یہ لے لے لیکن ہمارے نبی نے کہا یا فاطمہ متا دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ہو وسلم نے فرمایا اے فاطمہ وہ دنیا لے لے یا مجھے لے لے دنیا ختم ہوگی لیکن تیرے ابا کی کی محبت کبھی ختم ہونے والی فاطمہ وہ لے لے یا یہ لے لے میرے دوستوں فاطمہ فاطمہ کی ارے کہو فاطمہ کیا کیا میں اٹھنے کی طاقت نہیں میرے دوستوں نبی کی دیکھی ہے اٹھنے کی طاقت نہیں گسیب سے گسیب چاہیے نبی کے قدم مبارک کو پکڑ لیا بھائی نبی کھڑے تھے اپنے ابا کے پاؤں مبارک کو پکڑ لیا اور روتے روتے کہا ابا مر جاؤں گی لیکن یہ قدم کبھی نہیں چھوڑوں گی میں چاہوں گی مجھے دنیا نہیں چاہیے مجھے دنیا نہیں چاہیے مجھے آپ چاہیے مجھے آپ چاہیے میرے دوست قربان جاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو اس طرح اٹھایا بھائی اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو اٹھایا اور اٹھا کر دعا مانگی بھائی ہمارے نبی نے دعا مانگی پاتے والوں کا بھی ہاتھ اٹھا لے کیا دعا مانگی ہمارے نبی نے دعا مانگی اے اللہ جو جھوٹوں کو کھلانے والا جو پیاسوں کو کھلانے والا جو ننگوں کو پہنانے والا اے اللہ میری بیٹی کو کھلا دے اللہ میری بیٹی کو کھلا دے اللہ میری بیٹی کو پہنا دے وہ فاطمہ فرما دی وہ فاطمہ کیا فرماتی میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اس سے پہلے کے ہاتھ نیچے رکھے میرا پیٹ بھر چکا تھا فاطمہ فرماتی میرا پیٹ بھر گیا اور فاطمہ فرماتی فرما جو کے بعد تھی سرما جاؤں فاطمہ کہتی قسم اللہ کی موت تک کبھی مجھے بھوک نہیں لگی موت تک کبھی مجھے بھوک نہیں لگی اب کیا ہوا سننا ہمارے نبی نے دعا مانگی اور پھر کیا کہا فاطمہ میں طاقت آ گئی کھانا مل گیا کہاں کا جنت کا کھانا مل گیا کہاں کا نبی کی دعا پر کھانا ملا جنت کا پانی ملا جنت کا کپڑا ملا جنت کا اور فاطمہ میں طاقت آ گئی ہماری نے کہا جاؤ فاطمہ وہ مسلح اٹھا ہے اس کے نیچے سونا بھی ہے چاندی بھی ہے دلہن بھی ہے دینار بھی ہے ایک فاطمہ وہ تمہیں نہیں چاہیے تو مسلح واپس رکھ دو جیسا مسلح تھا جیسے مسلح رکھ دو فاطمہ گئی سننا میرے دوست فاطمہ گئی آنکھوں میں آنسو ہے مسلح کو واپس رکھا فاطمہ نے یوں ہاتھ مارا اور ہمارے نبی نے فرمایا جہاں فاطمہ تو نے مسلح رکھا اس کے بدلے اللہ نے میرے امتیوں کو معاف کر دیا اے فاطمہ تو نے مسلح رکھا اللہ نے میرے امتیوں کو میرے دوستوں میری ماں بہن نے بتایا کب یہ فاطمہ کا حق ہم ادا کریں گے ارے کوئی کر سکتا جو اسے کہو میرے دوستوں کوئی کر سکتا اللہ تعالیٰ ہم کو کی چوکی کا فرمان ہے میرے دوستوں فاطمہ کے عجیب عجیب واقعات کتابوں میں لکھتے ہیں لیکن میری بھی ہمت ہار جاتا ہوں تھک جاتا ہوں میرے دوستوں میں نے حضرت علی کی بات بتائی حضرت فاطمہ کی بات بتائی اب میرے دوستوں بتاؤ وہ علی جس کا ایمان پہاڑ کی طرح ہوگا اور وہ فاطمہ جس کا صبر پہاڑ کی طرح ہوگا اس کے پیدا ہونے والا بیٹا حسین کا کتنا کام ہوگا ارے ہوگا کہ نہیں کمال میرے دوستوں ارے میں کہو کہ حضرت حسین کا کمال ہوگا کہ نہیں ہوگا بلکہ اگر آپ کو دل میں ہوتی ہو تو میں وہ واقعہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول کو حضرت حسن اور حسین سے بڑی محبت تھی بتاؤ واقعہ اس لیے ہم کو حضرت حسین کے بارے میں سنتے کبھی حضرت حسن کے بارے میں ہم نے سنا نہیں لیکن اللہ کے رسول کو اگر حسین سے محبت تھی تو اللہ کے رسول کو کس سے محبت تھی لیکن جی، اتنا لکھا ہے کتابوں میں بھائی معاف کرنا کتابوں میں اتنا لکھا ہے کہ حسن بہت شان طبیعت کے تھے اور حسین بہت حرکت والے تھے میں دیکھا ہوگا ہمارے بیٹے بھی دو طرح کے ہوتے کبھی بیٹا بالکل اور کوئی بیٹا ایسا ہوتا لگتا چوتھے مالے سے خود پڑے گا ہوتا کہ نہیں کو حسین کا معاملہ کچھ ایسا تھا اب ایک مرتبہ کیا ہوا میرے دوست میں سے محبت بتاتا ایک مرتبہ کیا ہوا رات کا وقت ہے اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں سننا ایک رات کا وقت ہے اہل بیت آرام کر رہا کون آرام کر رہا اور اہل بیت سے بڑھ کر کوئی پاک ہوگا ارے کون اگر بڑھ کر کوئی صاف ہوگا میرے دوستوں ایک گھر ہے ایک گھر میں اللہ کے رسول بھی آرام کر رہے فاطمہ بھی آرام کر رہی حضرت علی بھی آرام کر رہے حسن بھی آرام کر رہے حسین بھی آرام کر رہے کتنے رات کا وقت سننا کا چھایا ہوا ہے رات کو بڑے بیٹے اٹھ گئے کون دوستوں کو بڑے بیٹے کون حضرت حسن اڑ گئے اب بیٹے تھے میں اس وقت ان کی عمر چھ سال کی تھی کتنی کی عمر چھ پانچ سال کی عمر کی حضرت حسن بڑے بیٹے اٹھ گئے اور اس پر کیا کہا مجھے پانی چاہیے بھائی سب بچہ کرتا کہ نہیں چلتا اس پر کہا کہ مجھے پانی چاہیے مجھے پانی چاہیے میرے دوستوں ماں بھی سو رہی ابا بھی سو رہے حسین بھی سو رہے کون اڑ گئے کون اڑ گئے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اٹھ گئے اور دیکھا کہ بیٹا پانی مانگ رہا حضرت حسن بھائی بڑے بیٹے پانی مانگ رہے تو کیا کہا کہا کیا کہا حسن فکر مت کر میں ابھی ابھی باہر جاتا ہوں میرے دوستو اللہ کے رسول کہا کہ آدھی رات کو باہر نکلے محبت دیکھنا ارے کوئی اور باپ ہوتا تو فاطمہ کو اٹھا دیتا کوئی اور باپ ہوتا تو علی کو اٹھا دیتا کہ تیرے بیٹے کو سنبھال لیکن اللہ کے رسول نے کسی کو اٹھایا نہیں باہر گئے باہر حضرت علی کی بکری تھی بھائی باہر کیا تھی حضرت علی کی بکری تھی اور اس کے تھن خوش ہو گئے تھے لیکن ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ بکری کے تھن پر رکھا میں دودھ آ گیا ہمارے نبی نے پیالے میں بھر بھر لیا اور اور پیالے میں کے اندر گئے کہا حسن تو نے پانی مانگا نبی تجھے دودھ پلایا پانی مانگا نبی تجھے ابھی تو ہمارے نبی حسن کو پلانے جاتے تھے تو دوسرا بیٹا اٹھ گیا اور کیا کہا کیا کہا ہے نانا پہلے مجھے پہلے ان کو حضرت حسین بھی چھوٹے تھے جد کرنے لگے پہلے مجھے اور ہمارے نبی چالا کھینچ رہے کہ میں پہلے حسن کو پلاؤں گا اور وہ کہتے نہیں پہلے میں پیوں گا ان دونوں کی جد میں ماں اڑ گئی کون ماں اڑ گئی تو فاطمہ اٹھ گئی تو فاطمہ نے دیکھا کہ ہمارے نبی حسن کی طرف پیالہ بڑھا رہے اور حسین کھینچ رہے ہمارے نبی حسن کی طرف پیالہ بڑھا رہے اور وہ چھوٹے بیٹے حسین کھینچ رہے تو فاطمہ کی زبان سے نکلا آپ کو حسن سے محبت ہے کیا حسین سے محبت نہیں ہے ارے آپ کے حسن کے محبت حسین کے محبت نہیں ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے چار بیٹی فاطمہ محبت تو دونوں سے ہے لیکن پہلے حسن نے مانگا تھا اگر حسین کو دے دوں گا تو انصاف کون کرے گا پہلے حسن نے مانگا تھا حسین کو دے دوں گا تو انصاف کون کرے گا پھر ہمارے نبی نے حسن کو پلایا حسین کو پلایا اور پیالے میں دودھ تھا فاطمہ کو پلایا جب فاطمہ نے بھی دودھ پی لیا تو ہمارے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ سن تو میں یہ حسن یہ حسین اور یہ سوئے ہوئے علی ابھی تک اٹھے نہیں میں حضرت علی ابھی تک اٹھے تو ہمارے ندی نے فرمایا ہے فاطمہ بات تو میں حسن حسین اور یہ سوئے ہوئے علی جیسے اس گھر میں ہے قیامت کے میدان میں ہم پاسے خدا کے میں کھڑے ہونے والے ہم جیسے اس گھر میں ہیں قیامت کے میدان میں ہم پاکے خدا کے عرش میں کھڑے ہونے والے ہیں اور خدا کا سایہ ایسا سایہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس سے سائے کے سوا کوئی آیا بھی نہیں ہوگا میرے دوست سے بتاؤ حسن حسین سے محبت کی کروں ایک واقعہ بتاؤ ہسنا بھی آئے گا بتا دوں آپ کو بتا دوں حسن حسین کا واقعہ بتاؤ بڑا پیارا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا دو بیٹے ہوں گے کبھی یہ کوئی کتاب میں لکھتا ہے کبھی وہ کتاب میں لکھتا پھر دونوں پوچھتے کس نے اچھا لکھا ارے اس سے بھی نہیں پوچھے اگر اس نے بھی ایک لائن ماری ہوگی اس نے بھی ایک لائن لکھا ایسا ہوتا نہیں ہوتا تو مطلب دو چمڑے کے ٹکڑے سنا دو بڑے بڑے چمڑے کے ٹکڑے ایک حسن کے آپ نے حسین کے آپ نے حضرت حسن نے کچھ لکھا حضرت حسین نے کچھ لکھا اور دونوں نے لکھنے کے بعد اپنے ابا کو کہا ابا بتاؤ ہم دونوں سے کس نے اچھا لکھا اور جیسے بچے لوگ کرتے نا پلیٹ پر لکھتے ہیں کتابوں میں لکھتے تو حضرت حسن نے چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا حضرت حسین نے کچھ چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا اور اپنے ابا کو بتا کے بتاؤ حسن نے اچھا لکھا بڑے بھائی نے اچھا لکھا یا چھوٹے بھائی حسین نے اچھا لکھا اب ابا کہے تو کیا کہے حسن کو کہے تو حسین کا دل دکھے حسین کو کہے تو حسن کا دل دکھے ابا نے دونوں دیکھا ایسا مجھ سے مت پوچھو اپنی اما سے پوچھو کیا کہا مجھ سے مت پوچھو کس سے پوچھو اپنی اما سے پوچھو تو دونوں کے دونوں ماں کے پاس دیکھا فاطمہ کے پاس گئے دونوں بچے گئے کہ اللہ میں نے اچھا لکھا حسن کا میں نے اچھا لکھا حسین کا میں نے اچھا لکھا اللہ بتاؤ کس نے اچھا لکھا اما نے دونوں چمڑے کے ٹکڑے اٹھا کر دے دی کس کے بارے میں کہ اما نے کہا مجھے مت پوچھو جاؤ نانا سے پوچھو بھائی اس سے پوچھو نانا کون اور دونوں جھوٹے بھٹو بچے بھائی بازو میں تو گھر کا دوڑتے دوڑتے گئے دونوں گئے نانا جان نانا جان آقا محمد رسول اللہ کے سامنے حسن بھی حسین بھی ایک ہی گود میں ایک ہی گود میں اور دونوں نے کمرے کا چکرا دیا نانا میں نے اچھا لکھا نانا میں نے اچھا لکھا حسن کہے میں حسین کہے میں نانا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے کیا کہا کہا میں نہیں بتاؤں گا جبرین آئیں گے تو بتا دیں میں نہیں بتاؤں گا دل دکھے گا نا جبریل آ کے بتا دیں گے سنان کے بچے کہنا تھا اگر جبریل آ گئے ہمارے نبی نے فرمایا لو آ گئے لو آ گئے جبریل آ گئے ہمارے نبی نے دونوں چمڑے کے ٹکڑے جبریل کو دے دیے ایک جبریل یہ حسن کا ایک جبریل یہ حسین کا کس نے اچھا لکھا یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا اگر جبریل کبھی ادھر کبھی ادھر اللہ کو پوچھ لو میں کس سے پوچھ لوں گا دونوں بیٹے کہتے کیا ہوا انتظار کرو اب اوپر تو جواب آئے اب اوپر سے جواب آیا دونوں بیٹھے میرے دوستوں وہ حسن اور چھوٹے ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو بیان کرتے قسم اللہ کے دونوں چمڑے کے ٹکڑے غائب ہو گئے چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھوڑی دیر میں بس سننا تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل آئے اور جنت کا ایک پیڑ لے کر آئے بچے لے کر آئے جنت کا ایک سیب لے کر آئے اور ہمارے نبی کے ہاتھ میں دونوں چمڑے کے ٹکڑے دے دیے کہا یہ حسن کا یہ حسین کا اور اللہ نے جنت کا سیب سیب سمجھتے ہو نا ایپل جنت کا سیب دیا اور اللہ نے کہا یہ سیب کو رکھو اگر حسین کے چمڑے پر چپک جائے تو حسین خالد اچھا سے حسن کے چمڑے پر چپک جائے تو حسن اچھا روپے سنا سے ہمارے نبی پاس نے سیب لیا کو کہا بھی فیصلہ ہو جائے گا یہ سیب جس کے چمڑے پر روکے گا اس نے اچھا لکھا سنن کے دونوں چمڑے کو رکھا سیب کو رکھا حضرت علی ابھی قسم اللہ کی آٹومیٹک سیب کے دو ٹکڑے ہوئے ایک حسن کے چمڑے پر ایک حسن کے چمڑے پر ایک خدا بتانا چاہتا ہے کوئی حسن کو حسین کے اوپر کوئی حسین کو حسن کے اوپر نہ کہے وہ بھی جنت کا سردار ہے یہ بھی جنت کا سردار ہے ارے بھائی دونوں ہے کہ نہیں سردار ارے ساتھ میں کہتے دونوں ہے کہ نہیں سردار کیا جنت کے سردار کون بھائی جو کون ایک حسن دو ایک نمبر دو سب گئے آپ لوگ سچے بھائی حسن حسین کی محبت بتا دوں ہمارے نبی کی محبت بتا دوں ارے میرے دوستوں ہمارے آپ کو حسن و حسین محبت تھی اتنی محبت تھی ایک مرتبہ ہمارے نبی اس طریقے سے ہو گئے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی باپ گھوڑے کی طرح بن جاتا ہے اور بچے کو کہاں پر دکھا دیتا ہے اپنی پیٹ پر دکھا دیتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھک گئے اور اپنی پیٹ مبارک پر آگے حسن کو دکھایا پیچھے حسین کو دکھایا اور پورے گھر میں ہمارے نبی چکر لگا رہے حسن آگے ہے حسین پیچھے ہے گھر میں آ گئے حضرت عمر گھر میں کون آ گئے حضرت عمر حضرت عمر نے کیا جملہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کالا عمر رضی اللہ حسن حسین نعمت گئے حضرت عمر نے فرمایا اے حسن و اے حسین جس سواری پر تم بیٹھے ہو اس سے بڑھ کر کوئی سواری نہیں ہو سکتی کس پر بیٹھے تھے کون کس پر بیٹھے تھے آپ کا بھی اور اس سے بڑھ کر کوئی سواری ہوگی ارے دور سے گے سواری ہوگی اگر عمر نے کہا آسان حسین اے معصوم بچوں تم جس سواری پر بیٹھے ہو اس سے بڑھ کر کوئی سواری نہیں ابھی حضرت عمر نے اتنا کہا کہ ہمارے نبی نے اسی حال میں فرمایا کیا فرمایا وہ آ گئی ہمارے نبی نے فرمایا عمر اگر سواری بہت اچھی ہے تو یہ دو سوار سے بڑھ کر بھی کوئی سوار نہیں ہو سکتا ارے بھائی سبحان اللہ حضرت عمر نے فرمایا سواری سے بڑھ کر کوئی سواری نہیں تو نبی نے فرمایا دو سواروں سے بڑھ کر کوئی سوال کتنی محبت ہوگی میرے دوست ارے ہوگی نے محبت ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یہ سنتے جاؤ واقعات سنو بھائی ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر کے پاس سے گزر رہے کہاں سے گزر رہے حضرت علی کے گھر کے پاس سے گزر رہے روڈی کی آواز آ رہی ہے اندر حسین روڈ ہے کون روڈ ہے ہمارے نبی صاحب کو کوئی کام تھا جلدی جلدی جلدی جلدی آپ پاس ہو گئے لیکن کام میں رونے کی آواز آئی تو حسین رو گئے آگے جا کے اچھا واپس آئے گھر کا دروازہ چھپکایا پاپیما نے دروازہ کھولا اندر آئے حسین کیوں کیوں رو رو حسین حسین تو نے کیا کہا کب سب کر ماں نے مارا کس نے مارا تو فاطمہ کہنے لگی فاطمہ کہنے لگی ابا اتنا ستایا اتنا جد کرتا اتنا ستاتا اتنا جد کرتا مارو گا تو کیا کرو ہمارے نبی نے حضرت حسین کو گلے لگایا اور کہا فاطمہ فاطمہ آئندہ حسین کو نہ ماننا اس لیے کہ جب یہ روتا ہے تو میرا دل بھی رونے لگتا ہے کیا فرما ہمارے نبی کا جملہ سننا رسول اللہ جی اللہ علیہ وسلم کال رسول اللہ جی سنگنو گوا نہیں ہوئے نبی نے فرمایا فاطمہ آئندہ حسین کو نہ مرنا اگر یہ آنکھوں سے روتا ہے تو میرے دل کی آنکھیں رونے لگتی ہے اگر یہ روتا ہے تو میرا دل غمگین ہو جاتا میرے دوست کو بتاؤ ادھر حسین کا مکان کتنا اونچا ہوگا جو روئے تو نبی کا دل کہو نا جو رو تو نبی کا دن زور سے کہو دکھتے جو رو تو نبی کا دن جو رو تو نبی کا دن تو جب کربلا میں خون بہا ہوگا تو نبی کی قبر میں کیا ہوا ہوگا وہ رویا تو نبی کا دل دکھا کربلا میں اس کے ٹکڑے ہو گئے تو نبی کا دل کیا ہوا ہوگا اور میرے دوستو ہم سے بڑھ کر غدار کون ہوگا کہ نبی سمجھی اور یہ ڈھول بجا کے رکھتے ہیں جہاں کس خوشی میں ڈھول بجا رہا بھائی ارے بھائی کس خوشی میں ڈھول سے ڈھول بجا رہا اور بھی دبا ہو گئے تو تو ڈھول بجا رہا سے بھی دبا ہو گئے تو تو سانچوں کی نمازیں اس سے بھی دبا ہو گئے تو تو راستے میں بند کرواتا بھی دبا ہو گئے تو تو عورتوں کو بند ارے میرے دوست حسین سے بہت بند کرتا میں حسین کے سیرے پر کنجر بھوکنے کے لیے آیا ہے میں نے غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا نہیں بتاؤ گے نا ڈھول راستے بند نہیں کرو گے نا ہاتھ اوپر کرو بھائی ڈھول بھی بجائے ڈھول راستے بند اور نمازیں نہیں چھوڑیں گے اور کو یہ کیا ہے میرے کیا ہے حسین روئے تو نبی کا دل حسین کربلا میں جمع ہو گئے نبی قبر میں بے چین ہو گئے اور یہ میرا بھائی ڈھول بجا کے پاس نماز چھوڑ رہا گانا بجایا جا رہا اور ساتھ میں کہتا حسین تیرا دامن نہیں چھوڑیں گے اللہ کے مندے تو نے چھوڑا سب سے چھڑوا دیا نہیں کیا اس سے نہیں کیا بھائی ابھی تک تو میں اکثر مضمون تو آیا بھی نہیں ہوں آپ کہو تو میں آگے بڑھوں میں آگے بڑھوں برا تو نہیں لگے گا بھائی ابھی تک میں حضرت حسین کی شہادت پر نہیں آیا ابھی تک تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کو حسن حسین سے کتنی محبت تھی ارے بتایا کہ نہیں بتایا آپ کہو تو اور بتاؤں ورنہ آگے بڑھوں اللہ کے کو حضرت حسن حسین سے بہت محبت تھی چلو ان شاء اللہ اور حضرت حسن سے جتنی محبت تھی بدھ کے بھی ان شاء اللہ مسجد کے پاس ہم آگے بڑھیں گے کہ اللہ کے رسول حضرت حسین اور حسن سے کتنی محبت تھی لیکن میرے دوستوں میں آخری موڑ پر آ رہا ہوں اور یاد رکھنا میرے دوستوں آپ کے آنے کا مقصد میرے آنے کا مقصد اب میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میرے دوستوں یاد رکھنا حضرت حسین کی میدان کربلا میں شہادت ہوئی وہ دن جمعہ کا دن تھا کہہ دو بھائی صاحب نے وہ دن وہ دن جمعہ کی رات بھائی رات پہلے آتی ہے دن ہمارے اسلام میں نہیں ہوتا جمعہ رات کی مغرب ہو گئی تو کہہ دو کیا آ گیا جمعہ کی رات جمعہ کی رات جمعہ کی رات کیا ہو رہا میں آپ کو جمعہ کی رات کا منظر بتا رہا ہوں ہاں جمعہ کی رات میرے دوست جمعہ کی رات حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری جماعت میدان کر بلا میں کہاں پر ہاں میں جماعت کہتا ہوں میں لشکر نہیں کہتا حضرت حسین لڑائی کرنے نہیں آئے تھے حضرت حسین لشکر لے کر ارے لشکر وہ لے کر آتا جو پورے مدینے کو جمع کرتا لشکر وہ لاتا جو پورے مکہ کو جمع کرتا یہ صرف بہتر آدمی کو لے کر آئے تھے کتنے بہتر آدمی کو لے کر آئے تھے جس میں تیئیس خاندان والے تھے اور باقی خاندان سے تھوڑے دور تھے تیئیس اہل بیگ تھے اور باقی اہل بیگ کتنے تھے بہتر حل تھے کتنے تھے تو یہ بتاؤ کہ حضرت حسین لڑائی لڑنے کے لیے آئے تھے بھائی لڑائی لڑنے کے لیے آئے تو ایک اشارہ کرتے پورا مدینہ کھڑا ہو جاتا ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا ارے نواز شاہ رسول کے لیے مدینہ کھڑا ہو جاتا مکہ کھڑا ہو جاتا ارے میرے دوست نواز شاہ رسول کے لیے سب اپنی جان دے دیتے لیکن وہ لڑائی کرنے نہیں آئے حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سب کی جماعت کو لے کر جمعہ کی رات میں کربلا کے میدان میں پہنچے اور میرے دوستوں نکاح کے سے حضرت حسین کی جماعت میں آگے تین جوان تھے جن کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا تو کتنے جوان تھے کون کون تھے تین جوان حضرت حسین کی جماعت میں تھے بھائی نام یاد رکھ لو سب سے پہلا جھنڈا حضرت مسلم بن اوسد کے ہاتھ میں کون حضرت مسلم بن اوسد رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھا بیس کا جھنڈا حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا لیکن یہ کون عباس علی کے بیٹے عباس حسین کے چھوٹے بھائی بھائی حضرت حسین کے ہاں، حضرت حسین کی ماں فاطمہ عباس کی ماں فاطمہ نہیں بھائی حضرت علی کے جو دوسرے بھی ساتھیے ان کے پیٹ مبارک سے کون پیدا ہوئے حضرت عباس ہمارے دیش کو تین آدمی جھنڈا لیے ہوئے تھے پہلا جھنڈا ہاتھ میں تھا حضرت مسلم بن اشد کا جھنڈا ہاتھ میں تھا حضرت عباس بن علی کے اور اس طرح سے جھنڈا ہاتھ میں تھا حضرت حبیب بن متافر کے بھائی تین آدمی کے نام یاد رہی ہوں اور تینوں کے پاس جھنڈا تھا جھنڈے پر لکھا کیا تھا بھائی نرمی آئے تھے نرمی آئے تھے کیا لکھا تھا بس اندر پر کیا لکھا تھا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 بیچ میں ہاں وہ جنڈا بھی گھبرا گھبرا آئے تھا حسین اٹھو اور حسین اٹھو حضرت حسین سو رہے ابھی شاہ کی نماز کا وقت آنے والا اور کیا کہہ رہے وہ حضرت عباس بھائی سننا علی کے بیٹے حسین کے چھوٹے بھائی حضرت عباس وہ اندر آئے تھا حسین اٹھو اور اٹھو حسین اٹھو تو حضرت حسین اللہ چوک کر اٹھ گئے عباس کیا ہوا کیا کہا وہ سامنے چالیس ہزار کا لشکر آ چکا کتنا یہ کتنے یہ کتنے یہ مقابلہ کوئی مقابلہ ہاں میرے دوست کیا مقابلہ مولانا ابو کلام آزاد لکھ کے کیا مقابلہ جو مرنے آئے تھے ان کو مارا تو کیا کمال کیا کیا حدت کا مرتبہ ان کو نصیب کر دیا بلکہ مرنے آئے تھے ان کو مارا تو کیا کمال کیا شہادت کا مرتبہ ان کو کر دیا وہ حضرت عباس آئے جمعہ کی رات حسین حسین اٹھو اٹھو کیا ہوا حسین چوک کیا ہوتا ہے کل لے کر سامنے آ گئے ارے میرے دوست قربان جاؤ حضرت حسین اٹھے چہرے پر مشکلات آئی کہا بھائی عباس بیٹھ جا بھائی عباس بیٹھ جا تو نے جلدی اٹھا دیا میں تو خواب میں نانا سے باتوں کر رہا تھا کس سے باتیں کر رہا تھا بات یہ کتنا خرچ ہوا تھا نانا سے باتیں کر رہا تھا اب بات میں حسن کا پکڑا ارے میرے بھائی بتاؤ نانا سے کیا بات کر رہے تھے کہا نانا سے یہ بات کر رہا تھا نانا کہہ رہے تھے بیٹا بیٹا صبر صبر کر جا اے کرنا میں جنت میں تیرا انتظار کر رہا ہوں اے بیٹا صبر کرنا میں جنت میں تیرا انتظار کر میرے دوستوں اب سننا حضرت حسین اٹھ گئے عشا کی نماز جماعت کے پاس اس کے بعد کیا تھا عباس کو کہا جاؤ وہ کتنے کتنے ان کو جا کر کہو اگر لڑنا ہے تو رات کو شروع کرے اور اگر لڑنا ہے تو کل جمعہ کو بھی شروع کرے لیکن میرا مشورہ ہے کہ کل لڑے تو اچھا رہے گا کون کہہ رہے ارے کون ہے کون کہہ رہے حضرت حسین عباس کو کہہ رہے عباس جاؤ میرا پیغام اتنے آپ کو پہنچا دو میرا پیغام دشمنوں دشمنان اسلام کو پہنچا دو کہہ دو رات کو لڑنا ہے تو بھی نبی کا نواسا تیار کل دن میں لڑنا ہے تو بھی نبی کا نواز سا تیار لیکن مشورہ ہے کہ آج کی رات نہ لڑے کل لڑیں گے اس لیے کہ آج جمعہ کی رات ہے اور میں حضرت حسین فرماتے میں بالغ ہونے کے بعد سے کبھی جمعہ کی رات کی عبادت کو نے چھوڑا نہیں ہوں میں نے جمعہ کی رات کی عبادت میں چھوڑا نہیں یہ زندگی کی آخری جمعہ کی رات ہے کہہ دو مجھے ایک رات عبادت کے لیے دے دے کل مقابلہ ہو جائے گا میرے دوست کو وہاں سے منظوری آ گئی حضرت حسین نے خدا کا شکر ادا کیا اور پوری رات عبادت میں مشغول ہو گئی اور حضرت حسین پوری رات عبادت میں مجبور ہو گئے میرے دوست کو میں آپ سے کہوں اگر بھاگنا ہوتا تو سکتے تھے کہ نہیں ارے کہوں نہ نے سکتے تھے کہ نہیں لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت میں اب میرے دوست کو سننا صبح کا وقت آیا صبح کا وقت آیا اور دونوں طرف سے آواز آنے لگی بھائی ان کی طرف سے آواز آنے لگی کہ حسین کے لشکر کو مارا جائے یہاں سے حسین نے فرمایا کہ میں بھی اسلام کے واسطے میں بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن حسین نے فرمایا بھائی ہم بہتر تم لڑائی ایسے نہیں ہوگی حضرت حسین نے فرمایا تمہارا ایک ہمارا تمہارا ایک ہمارا میرے دوست نے لکھا ہے کہ تین گھنٹے تک وہاں کا ایک یہاں کا ایک لیکن ہوتا کیا یہاں کا ایک اور وہاں کا چالیسواں مر چکا نہیں سمجھا بس یہاں کا پہلا وہاں کا ایک آیا اس کو مارا دوسرا آیا مارا تیسرا آیا مارا چالیس چالیس مر گئے اور یہاں کا ایک میرے دوستوں یہاں کا ایک اور کون کون وہ تھے میرے دوستوں لکھا ہے کہ جو ایک تھے ان کی عمر پینسٹھ سال کی ہو چکی تھی حضرت حسین کے لشکر میں جو ایک تھے نا جن کا نام ہے حضرت غریب بن حسین کیا کیا نام نام نام ہے ہے یاد رکھنا حضرت تلوار چلائی ون بائی ون آتے گئے گرتے گئے گرتے گئے گرتے گئے جب چالیس مر گئے تو وہاں کا سردار کھینچنے لگا ارے ہم مر جائیں گے ابھی چالیس مرے رات تک چالیس ہزار مر جائیں گے اس نے کیا کہا وہاں کے سردار نے اعلان کیا سب ٹوٹ پڑو سب ایک ساتھ میں ٹوٹ پڑو میرے دوستوں وہ سب کے سب ٹوٹ پڑے کس کے اوپر وہ میاں کے اوپر حضرت حسین کے اوپر ٹوٹ پڑے ارے میرے دوستوں کیسا مارا کیسا مارا جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے گریٹ کو مارا میرے دوست لکھا حضرت گریٹ کے سینے سے لے کر پاؤں تک اچھی تلوار کے زخم لگے ہوئے اور آخری ساتھیں لے رہی تھی کیا کہا میں جو تو سننا حضرت گریز کی بات آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی حضرت گریز کیا نام ہے حضرت گریز نے کیا فرمایا اچھی تلواروں کا زخم لگا کہا بیٹا حسین ادھر حسین کو کس سے پکارا یہ میرے حضرت حسین کی عمر اس وقت کتنی تھی نہیں مانی کتنی تھی ففٹی فائیو کتنی پچپن اگر حسین کی عمر کی پچپن یہ کہ پینسٹھ سال کے کام میرے بیٹے حسین ادھر جب اگر حسین آئے دیکھا کہ تلوار سے بدن صحیح ہو گیا اگر حسین نے کہا کہ گریز یہ کیا ہو گیا کہا مجھے مت دے اگر گریز نے کہا حسین مجھے مت دے دے مجھے مت دے اوپر دے میرے دوست حضرت حسین فرماتے میں نے بھی دیکھا میرے ساتھیوں نے بھی دیکھا ہم نے اوپر دیکھا کہ دو آدمی ہمارا انتظار کر رہے ہیں میں نے کہا گریز یہ دو کون ہے تو کہا یہ جعفر اور حمزہ تیرا انتظار کر رہے ہیں کون انتظار کرے حضرت جعفر اور حضرت حمزہ حضرت حسین نے کہا سبحان اللہ تو گریز نے کہا میں جا رہا ہوں ان کے اوپر میں حضرت حسین کہتے میں نے اوپر دیکھا تو میرے نانا میرا انتظار کر رہے میں کون انتظار کر رہی ہوں میرے نانا محمد رسول اللہ میرے دوستوں معاملہ بڑھتا گیا ارے بہت بھی معاملے اب میں سب کو حضرت کرتا ہوں آگے بڑھتا ہوں معاملہ بڑھتا گیا کون سی نماز کا وقت آ گیا فجر ہو گئی تھی کون سی نماز کا وقت آیا جمعہ کا دن تھا کون سی نماز کا وقت آیا جمعہ لیکن وہ چونکہ دیہات تھا بھائی دیہات میں تو جمعہ کی نماز ادا ہی ہوتی تو حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جوہر کی نماز پڑھیں گے ارے نا بھائی آخری موڑ پر آ رہا ہوں آپ کو سب سے مل گئے آخری موڑ پر آ رہا ہوں حضرت حسین اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اب جوہر کی نماز ہوگی ارے بھائیو جتنے آدمی بچے تھے حضرت حسین نے فرمایا جوہر کی نماز میرے دوست کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوئی اس کے بعد حضرت حسین نے کیا فرمایا میرے دوست دل کو ہلا دینے والی بات جہاں ظہر کی نماز ہو گئی حضرت حسین کھڑے ہوئے کام میرا بڑا علی علی اکبر میرا بیٹا کہاں ہے علی اکبر حضرت حسین کا بیٹا جس کی عمر سولہ سے لے کر بیس میں تھی یا تو سولہ سال کی عمر تھی یا زیادہ سے زیادہ کیا فرمایا حضرت حسین نے فرمایا میرا بیٹا علی اکبر کہاں وہ بیٹے نے کہا ابا حاضر ہوں کہا گھوڑے پر بیٹھ جا تیرا نمبر آ گھوڑے پر بیٹھ جا اب تیرا نمبر آ گیا ارے میرے دوست ہمارے بھی اولاد ہے سولہ سال کا بیٹا جوان بیٹا خوبصورت بیٹا حضرت حسین نے کہا بیٹھ جا گھوڑے پر جب وہ گھوڑے پر بیٹھ گیا حضرت حسین حضرت حسین نے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کی پیشانی کو چوما ارے میرے دوستوں بتاؤ نا باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی ارے کیا گزرتی ہوگی پیشانی کو چوما اور کیا تھا بس دوسرا کوئی ہوتا تو کہتا بیٹا سنبھال کے اگر حسین نے کہا کہا وہ بیٹا صبر کے ساتھ آگے بڑھتا جانا اب تو اپنی ملاقات کوثر پر نانا کے ساتھ ہونے والی ہے اب اپنی ملاقات حوصلے پر نانا کے ساتھ ہوگی بیٹا نکل جا علی اکبر کے بارے میں لکھا گئے میرے دوست کو وہ سولہ سال کا جوان لیکن اس کے بدن میں کا خون تھا کتابوں میں لکھا ایک سو پانچ آدمیوں کو ختم کیا کتنے ایک سو پانچ آدمیوں کو ختم کیا لیکن اس کے بعد دشمنوں نے ایک ساتھ سے حملہ کیا ان کے بدن کے آٹھ ٹکڑے کرے علی اکبر کے بدن کے کتنے ٹکڑے اور دشمنوں نے مزہ کی آٹھوں ٹکڑوں کو اس کپڑے میں لپیٹا اور حضرت حسین کے سینے پھینک دیا میرے دوست بتاؤ باپ کے قدم پر جب بڑے بیٹے کے ہاتھ ٹکڑے آئے بتاؤ ابا کے دل پر کیا گزری ہو میرے دوستوں حضرت حسین کے بارے میں جھک گئے جھک گئے آٹھو ٹکڑوں کو اپنے سینے سے لگایا کہا بیٹا تو نے باپ کا حق ادا کر کیا کہا بیٹا تو تھی باپ کا حق ادا کر دیا تو دنیا میں اس طرح گیا کہ تیرا باپ کچھ را دیا تو دنیا میں اس طرح گیا تیرا باپ تجھ سے راضی تھا ابھی تو اپنے جوان بیٹے کے آٹھ ٹکڑوں کو گلے سے لگایا کہ حضرت حسین کے سامنے آواز آئی کیا آواز آئی عورتوں کی آواز آ رہی جو خیمے میں بیٹھی ہے وہ عورتیں کہہ رہے حسین خیمے میں آؤ حسین خیمے میں آؤ ہمیں حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے اپنی بہن کو اپنی بیوی کو پوچھا کیا ہوا کہا تمہارا دودھ پیتا بچہ آخری دم لے رہا دودھ پیتا بچہ کون حضرت علی ہے اصغر اچھا، کہہ دو بھائی کون حضرت علی ہے حسین نے دیکھا کہ ہاں میرا چھوٹا بیٹا علی اکبر علی اکبر دم توڑ رہا حضرت حسین باپ تھے بیٹے کو گلے سے لگایا اور جوش میں آ گئے اور سیدھے میدان میں کود پڑے اور میدان میں جا کر کہا اے دشمنوں تم کو مجھ سے دشمنی ہے میرے دوسری کے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں تم نے مجھ پر پانی کو بند کیا میرے بیٹے پر تو پانی کو بند نہیں کیا ارے میرے معصوم بیٹے کو پانی پلا دو حضرت حسین نے بھی میرا علی اس کو پانی پلا دو ارے میرے دوست کو پانی آتا وہاں سے دشمنوں کے تیر آئے اور بیٹے کو دماغ پر لگ ایک چیز بیٹے کے دماغ پر لگا ایک چیز بیٹے کے سینے پر لگا اگر حسین بیٹے کو لے کر کھڑے ہے اور بیٹے کے بدل کے کھول کا بہ رہا میرے دوستوں بیگا میرے دوست آ غریب حال تھا آہستہ پیچھے قدم آ رہے اور کہہ رہے کہ اللہ بڑا بیٹا کام پر پڑا ہے چھوٹا بیٹا گود میں پڑا ہے اور بڑا بیٹا کہاں پر قدموں پر آگ ٹکڑے میں پڑا ہے اور چھوٹا بیٹا گود میں ہے میرے دوستوں حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ نے دونوں بچوں کا جنازہ رکھا پھر کیا کیا میرے دوستوں حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ آئے میرے دوستوں گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے بھائی کہہ دو کس پر بیٹھ گئے حضرت حسین گھوڑے پر بیٹھ گئے اور کھیلنے والے کو کہا یہ چادر لاؤ خیمے والوں کے پاس چادر لاؤ خیمے والے پرانی چادر کو لے کر آئے جس کا رنگ سفید تھا حضرت حسین نے اس چادر کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا یہ میری ماں فاطمہ کی بنائی ہوئی چادر ہے اس کی چادر ہے میری ماں فاطمہ اس سے اوڑا کرتی تھی حضرت حسین نے وہ چھوٹے چادر کو اوڑا ہاتھ میں تلوار لی کہا یہ میرا ابا علی کی تلوار ہے اور سر پر کالا امامہ باندھا اور کہا یہ امامہ میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ارے میرے دوست وہ حضرت حسین زہر کے بعد جو میدان میں چلے ہیں جو مقابلہ کیا مقابلہ کیا لاشوں کے انبار لگا دیے لاشوں کے انبار لگا دیے میرے دوست کے بعد سے یہ مجاہد لڑتا رہا مغرب کی اذان میں کچھ منٹ باقی رہ گئی رہی مغرب کی اذان میں تو کون سی نماز باقی تھی تھی اچھا کون سی نماز باقی حضرت حسین نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے والا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا پورا بدن لہو لوہان بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا بدن لہو لوہان دشمنوں سے کہا ٹھہر جاؤ میری آسر کی نماز میری آسر کی نماز دشمنوں نے کہا اصل کی نماز قبر میں جا کے پڑھ لینا دشمنوں نے یہ جملہ کہا حسین اصل کی نماز قبر میں پڑھ لینا حسین نے فرمایا سب کچھ ہوگا لیکن میری نماز سزا نہیں کیا فرمایا سب کچھ ہوگا میری اصل کی نماز نہیں ہوگی نواز تھے زمین پر تیمم کیا اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی کی طرف چہرہ کر دیا پوری ایک رکھا پڑی رکو کیا جب سبزے میں گئے میرے دوست کو تین دشمن آگے بڑھ گئے ٹھیک ہے اللہ ان تینوں کو غارت کرے برباد کرے کہو آمین ارے سے کہو آمین پہلا دشمن جس کا نام ہے جڑا وہ آگے بڑھا آپ رکو میں تھے آپ سجدے میں تھے آپ کے دونوں بازو کو کاٹ دیا آپ کے دونوں ہاتھ مبارک کو کاٹ دیا کس نے وہ بد جڑا نے میرے دوست کو ادھر ہاتھوں کو کاٹا سجدے میں تھے ہاتھوں کو کاٹا دوسرا دشمن آیا جس کا نام سیمان تھا اس نے بال پکڑ کر حسین کو اٹھا دیا سجدے سے بال پکڑ کر اٹھایا اور سینے میں لوہے کی تلاش کو اٹھا دی بھائی لوہے کی سلاح کے تین ہاتھ کٹے ہوئے تھے لوہے کی سلاح سے مرتا گیا تیسرا کمینا تیسرا بدمخت آیا جس کا نام سندر ہے وہ آیا اور اس نے تلوار سے حضرت حسین کی گردن کو جدا کر دیا میرے دوست تو کہہ دو انا للہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اے حسین میں کبھی کبھی کہتا ہوں حسین بہت بڑا کام کر کے گیا کربلا شروع کیا صبر پر ختم کیا نمک ارے کہوں نے کربلا شروع کیا صبر پر ختم کیا ایسے کربلا شروع کیا صبر پر ختم کیا اور قرآن نے بہت پہلے کہا تھا جو صبر پر شروع کرے گا نماز پر ختم کرے گا فکر مت کرنا خدا تیرے ساتھ قرآن نے کہا کہ نہیں تھا پارا نمبر دو قرآن نے کہا نام اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کو بھی سامنے لانا صبر کو بھی سامنے لانا ہمارے حسین نے میدان کربلا میں کربلا کو شروع کیا صبر پر اور ختم کیا کرونا شروع کیا قبر پر اور ختم کیا نماز پر اللہ حسین کے ساتھ ہے اور حسین تین دشمنوں نے مار اللہ ان کو بھارت اور برباد کرے اللہ ان کو تباہ کرے اور میرے دوست ایک بات یاد رکھنا وہ تینوں نے حسین کی مذاق اڑائی اڑائی کی نہیں اڑائی دوست مزاق اڑائی کیا اڑائی اصل کی نماز قبر میں کر لینا ایک نے آپ کے بازو کو مارنا ایک نے سینے میں لوہے اتارے اور ایک نے گردن کو اڑا دیا اللہ نے آسمان پر کہا تم نے حسین کو مارا اب میں تم تین کو مارنے والا میرے دوست کتابوں میں لکھا تینوں کا انجام کیا ہوا بتا دوں یہ بعد میں بتاؤں کبھی تینوں کا انجام کیا ہوا پہلا کون تھا بھائی بازو کاٹنے والا کون تھا ارے کون بازو کاٹنے والا کون تھا میرے دوست نے لکھا بہت خوبصورت تھا بہت لمبا چوڑا تھا لیکن جیسے اس نے حضرت حسین کے بازو کاٹے آج بھی کتابوں میں لکھا بازو کاٹے اس کا چہرہ کالا ہو گیا ارے کہو سبحان اللہ اس کا چہرہ کالا ہو گیا اور وہ سوتا نہیں تھا جیسے ہی آنکھ بند کرتا تھا چوک سے اٹھتا تھا کہ دو آدمی آ کے کوڑے مارتے دو آدمی آ کے کوڑے مارتے میرے دوست نے لکھا چار مہینے تک سویا نہیں اور سڑک طرف سے مر گئے کتنے مہینے تک سویا نہیں دوسرا وہ سینان وہ سینان وہ سنان جس نے حضرت حسین کے بال مبارک پکڑے اور سینے میں لوہے کی صلاح کیا اتاری میرے دوست کو لوہے کی سلا کیا اتاری تاریخ میں لکھا تین دن کے بعد سنان اندھا ہو گیا اندھا بھی ہو گیا پاگل بھی ہو گیا لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ راستے پر بیٹھتا تھا پیشاب کرتا تھا اور پیشاب کو چاہتا تھا پیشاب کرتا تھا اور پیشاب اور وہ تیسرا جس نے سب سے خطرناک کام کیا وہ سمر اللہ برباد کرے وہ سمر جس نے گھر دو کو لوگ بتا کے تین دن کے بعد اس کا چہرہ سور کی طرح بن گیا سور کی طرح چہرہ بن گیا وہ دوڑتا تھا ایک دن شام کو دوڑتا تھا جس وقت اس نے حسین کو مارا تھا اسی وقت وہ دوڑتا تھا معلوم نہیں کہا سے سور آ گئے سوروں نے اس پر حملہ کیا لوگوں نے کہا سوروں نے سور کو مار دیا لوگوں نے کہا سور سور ہونے کو میرے میرے دوستوں یہ کن لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا جس میں ہو کی مزاق اور ایک بات اور بتا دو بات کو ختم کروں گا میرے دوستوں بہت پیاری بات ہے یہاں کربلا میں حضرت حسین شہید ہو گئے کہو کربلا میں حسین وہاں کیا معاملہ ہو مکہ مدینے میں اللہ میرے دوست مکہ مدینے میں صحابہ رو رہے نبی کا نوازا چلا گیا نبی کا نوازا چلا گیا میرے دوستو سننا یہاں جمعہ کے بعد حضرت حسین شہید ہوئے وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس مدینے میں کون صاحب نام یاد رکھا حضرت عبداللہ ابن عباس مدینے میں وہ خواب دیکھ رہے حضرت عبداللہ ابن عباس مدینے میں کو سو خواب دیکھ لو خواب میں دیکھا کہ ہمارے نبی کھڑے ہیں نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اس میں خون ہے تو حضرت عباس نے خواب میں کہا میرے نبی یہ کیا نبی نے کہا آخر میں آتے کہا ابن عباس میرے نوازے کے خون کو جمع کر رہا میرے نوازے کے خون کو جمع کر رہا ہوں اور قیامت کے دن یہ بوتل لے کر کھڑا رہوں گا اور حسین کے دشمنوں سے میں بدلہ لینے والا ہوں میرے دوست یہ کون بتا رہے ہمارے آپ محمد رسول اللہ آپ نے کن کو بتا رہے حضرت عبد اللہ آخری بات توجہ برا تو نہیں لگے گا حضرت حسین کے ساتھ جس نے دشمنی کی کوئی پاگل ہو گیا کہو دوست کوئی اندھا ہو گیا کسی نے اپنی پیشاب کو چاہتا کسی نے اپنے پہانے کو چاہتا اور میرے دوست کو کسی کا چہرہ سور کی طرح بن گیا یہ کون تھے یہ وہ تھے جنہوں نے حضرت حسین کو اصل کی نماز پڑھنے میرے دوستو وہ کتنا بڑا بے وقوف ہوگا جو راستے میں حسین کے نام پہ نکلتا ہے اور پانچ اچھی نماز پڑھ دیتا ہے جو آج میں حسین کے نام پر نکلتا اور کہتا حسین تیرا دامن نہیں چھوڑیں گے اور اس کو پوچھے تجھے زہر پڑی نہیں اثر پڑی نہیں پڑی پڑی نہیں نہیں عیسا میرے دوستوں ان دشمنوں نے حسین کو ایک نماز پڑھنے نہیں دی نے حسین کے نام پر چار نمازیں چھوڑی ان دشمنوں نے ایک نماز نہیں پڑھنے دی اور نے حسین کے نام پر کتنی نمازیں چھوڑی تو حسین قیامت میں تجھے گلے لگائیں گے ارے گلے لگائیں گے کہیں نہ گلے لگائیں گے میں تو صاف کہتا ہوں میرے دوستوں جو لوگ اس کام میں پیسہ دیتے ہیں یاد رکھنا جو لوگ اس کام میں پیسہ دیتے ہیں ان کا پیسہ دینا کیوں کہتے ہیں اور ایک بات یاد رکھنا حلال جگہ پیسے دو گے باقی مال پاس ہو جائے گا حلال جگہ پیسہ دو گے باقی مال حرام جگہ پیسہ دو گے خدا کہتا کہ باقی مال بھی ناپاک کر دوں گا اگر صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں اسلام نے سکھایا ڈھول بجانا کون نے سکھایا ڈھول بجانا اسلام نے کہا راستے کو روکنا اسلام نے کہا عورتوں کو چھیڑنا اسلام نے کہا کہ نعرے لگانا ارے میرے دوستو میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں میرا بھی جی چاہتا ہے کہ نعرے لگاؤ حسین تیرا دامن نہیں چھوڑیں گے ارے میں کہتا ہوں نعرے لگا لیکن اللہ کے واسطے سب سے لگا جھوٹے کی لگاتا جو نعرہ لگاتا اس کے چہرے پر ڈالی اس کی کے چھلو گے نارا کس بات کا لگا تھا حسین کا دامن نہیں چھوڑوں گا ارے اوپر سے لے کے نیچے تک تو پورا دامن چھوڑ دیا پھر کہتا حسین کا دامن نہیں چھوڑوں گا تیرے سے بڑھ کر جھوٹا دھوکے بعد مکار ہو سکتا میرے دوستوں دیکھو میں نے بہت تاریخ کی معتبر کتابوں سے حضرت حسین کی ایک چھوٹی سی زندگی آپ کے سامنے رکھی ہے ارے رکھی کہ نہیں رکھی ہاں میرے دوستوں اب میں آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں آپ لوگ دیکھو ماشاء اللہ آپ کے بعد میں ملاقات ہوگی لیکن میں یہ بھاگا چڑھاؤ تو یہ پورا سورت یہاں جمع ہے جن سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے بچے آخری ہیں آپ لوگ بند کرو ایک آخری سوال بھائی آخری سوال حضرت حسین میدان کربلا کیوں گئے کتنے آدمی کو لے کر گئے کیوں گئے بس کیوں گئے حضرت حسین کے پاس کوئی کمی تھی ارے حضرت حسین بادشاہ بننا چاہتے تھے نہیں حضرت حسین کو پیسہ چاہیے تھا نہیں حضرت حسین کو بیوی چاہیے تھی نہیں حضرت حسین کے پاس سب تھا سب تھا حضرت حسین پھر اس لیے گئے حالانکہ بڑے بڑے لوگوں نے روکا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا مت جاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا مت جاؤ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا مت جاؤ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا مت جاؤ حضرت نے کہا مت جاؤ ہزاروں لوگوں نے راستہ روکا لیکن حضرت حسین نے کہا نبی کا نواز کہا ہٹ پر قدم اٹھا دیا اب گردن کٹا سکتا لیکن واپس نہیں آ سکتا میرے دوستوں حضرت حسین کو پوچھا گیا کیوں جا رہے ہیں کیا فرمایا تھا فرمایا تھا تو یزید کی حکومت میں گنا ہو رہا ہے کیا فرمایا یزید کی حکومت میں اور صبح حضرت حسین نے کیا کہا نبی کا نواز کا گردن جھکا سکتا کٹا سکتا لیکن زمین پر گنا کو برداشت کون ہے زمین پر گنا کو برداشت میرے دوستو محرم کا پیغام محرم کا پیغام گنا برداشت ایسے نہیں محرم کا پیغام گنا برداشت اور دوست دیکھا گنا برداشت نہیں ارے میرے دوستو اگر نعرہ لگانا ہے تو یہ نعرہ لگاؤ سب کچھ ہوگا لیکن ہم مسلمان گنا برداشت دوست دیکھا گنا برداشت باہر ہوگا تو بھی برداشت نہیں کریں گے اور گھر میں ہوگا تو بھی برداشت گھر میں ہوگا गर्मी हो रहा है क्या जोर से कहो ना बिजली नहीं जोर से कहो बिजली कोई गुना नहीं जोर से कहो अभी भी पीछे वाले नहीं कह रहे हैं दिल में चोट चुका है میرے سے میں نے تو بالکل معاملہ دیے ارے میرے دوست سے معاف کرنا میں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا بتا حسین کا وفادار ہے یا غدار ہے حسین کا وفادار ہے تو نماز پڑھے گا حسین کا وفادار ہے ٹی وی توڑے گا حسین کا وفادار ہے پیسہ جامع کے اوپر کرے گا حسین کا وفادار ہے تو عورت برقع کرے گی حسین کا وفادار ہے گنا نہیں کرے گا اور اگر حسین کا غدار ہے تو ڈھول بچائے گا ٹی وی رکھے گا ناچے گا جائے گا میرے سورت کے بھائی بتاؤ وفادار یا غدار زور سے وفادار یا زور سے وفادار یا غدار اگر وفادار ہے تو پہلا فیصلہ ٹی وی گھر میں نہیں رہے گا ہاتھ اوپر کرو بھائی ماں بھائی کہہ دو ٹی وی گھر میں دیکھو گے تو اس میں کہ نیمن کا پیسہ اچھل پکڑ اللہ بھی اپنا حرام بھی اپنا نہیں نا بھائی ارے دور سے کہو بھائی ٹی وی دیکھو گے کیا کرو گے توڑیں لیں گے کہو بھائی توڑیں گے دور سے کہو توڑیں لیں گے ہم توڑیں گے ہاں میرے دوستوں حسین کا وفادہ یہ نعرہ لگاتا حسین کا وفادہ ڈھول نہیں بجاتا حسین کا وفادہ گانا نہیں گاتا حسین کا وفادار راستے کو بند نہیں کرتا حسین کا وفادار وہ ہوتا جو گھر سے دعوت کا کام شروع کرتا تو بازار کے کنارے تک تبلیغ کے کام کو بجا لاتا کہو اللہ تو میرے دوست میں نے تو ایسی وعدہ کروایا ہے ٹی وی بہت چاہے پنچر ٹی وی میں تو کہتا ہوں بڑوں سے کام نہیں ہوگا یہ مردوں سے تو نہیں ہوگا ہوگا وہ ہوم منسٹر اسے میں ان بچوں کو کہہ رہا ہوں بھائی میں تو بیان میں جب بچے آتے تو بہت خوش ہوتا ہوں اور کوئی بچے کو کہتا پیچھے جا پیچھے جا میرا دل دکھتا آگے آ گیا اس لیے میں جانتا ہوں وہ کام باپ نہیں کرے گا ماں نہیں کرے گا خدا ان بچے سے کروائے گا یہ بچہ جا کر گھر میں کہے گا کہ ماں ٹی وی کا برتن کھولی تو گھر جہان نا ٹی وی کا برتن کھولا تو جہنم ہے یہ بچہ انسان کہے گا یہ بچہ کہے گا کہ ماں ٹی وی دیکھنا ہے اگر ٹی وی دیکھنا ہے تو اپنے بیٹے کو چھوڑ دے میں ان شاء اللہ مجھے امید ہے بچے اسلام کا جھنڈا اوپر کر رہی ہوں تو کریں گے ان شاء اللہ سیدھی گھر میں اور دوسرا کام نماز اس لیے کہ ان لوگوں نے حضرت حسین کو نماز پڑھنے حضرت حسین کو نماز پڑھنے اب ہم بھی راستے مل کے نماز نہیں پڑھے تو پھر تو حسین کا وفادار نکلا کہ گدار نکلا وہ نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا تو نے کہا بھائی کہنے کی ضرورت نہیں میں خود نہیں پڑھنے والا ہوں اب تو بہت بڑا دشمن نکلا وہاں پہ انہوں نے کہا اس سے نماز نہیں پڑھنا ہے مجھے کہنا نہیں میں تو ویسے بھی پندرہ دن سے قدر نہیں پڑھا ہوں وہ تو لوگ نکلے تو میں بھی دیر بجا کر بجا نکلا ہاں بھائی ہم نے حسین کو نماز پڑھنے نہیں دی ہم نبی کا ہے اس نوازے کا نام اونچا کریں گے اور کہیں گے مر سکتا ہے لیکن نماز کو قضا نہیں کر سکتا اور آپ اوپر ان شاء اللہ دو مر سکتا لیکن نماز کو قضا نہیں کر سکتا بھائی بھائی سب کے ہاتھ اوپر بھائی پیچھے والوں کے ہاتھ اوپر نہیں ہے بھائی اور میں نے سب کے ہاتھ اوپر اٹھایا میرا کوئی لوہے کا ہاتھ نہیں ہے بھائی ساتھ میں ہاتھ اٹھاؤ بھائی سب کہہ دو ان شاء اللہ اسے ان سے محبت کریں گے اسے ان سے محبت کریں گے اسے ان سے محبت کریں گے اور محبت کس طرح کریں گے وہ بھی کہہ دو ان شاء اللہ ان شاء اللہ مر سکتا جان دے سکتا لیکن میری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ دیکھو نام حسین کے نام پہ کٹوا مت دینا قیامت میں حسین کہیں گے میرے نام پہ ہاتھ اٹھاتا جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانا ابھی بھی بھائی میں کہتا ہوں موقع ہے جھوٹا ہاتھ نہیں جو جھوٹے ہو ہاتھ نیچے رکھ دو جھوٹے ہو ہاتھ نیچے رکھ دو جھوٹے ہو ہاتھ نیچے رکھ دو ارے بھائی دیکھو یہ ہمارا جوان دو ہاتھ اوپر کرے بھائی ماشاء اللہ بھائی دو ہاتھ اوپر کرو کہہ دو ان شاء اللہ ان شاء اللہ حسین کے نام پر جیوں گا حسین کے نام پر مروں گا میری نماز سزا نہیں ہوگی راجا بھائی راجا پکا اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اچھا رکھے میرے دوستوں اب میں ایک آخری بات بتا دوں جب آپ نے نماز کا وعدہ پکا کر لیا محرم کے مہینے میں پکا کر لیا نبی کے نوازوں کے نام پر پکا کر لیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں دل کھول کے وعدہ کرتا ہوں تو نمازی بن گیا خدا نے تجھے جنتی بنا دیا کہو سبحان اللہ تو نمازی بن گیا خدا نے تجھے اللہ نے فرمایا والذین هم على صلواتهم اللہ نے فرمایا والذین هم على صلاتهم يحافظون جنات ج رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندو اے میری بندی تمہارا کام زمین پر نماز پڑھنا میرا کام تمہیں عزت کے ساتھ جنت عطا کرنا کہو آمین ارے کہنا آمین رب العالمین نے فرمایا تمہارا کام زمین پر تمہارا کام زمین پر نماز پڑھنا میرا کام احترام کے ساتھ جنت عطا کرنا اللہ ہم کو جنت الفردوس عطا فرمائے اللہ ہمارے جان مال کو قبول فرمائے اللہ حسین کی سچی محبت نصیب فرمائے ارے جیئیں گے تو حسین کی محبت پر اللہ ہم مریں گے بھی تو حسین کی بات بند کرو اب باقی جو بات رہے گی کچھ باتیں رہ گئی حضرت علی کی حضرت فاطمہ کی حسن حسین کی میں جانتا ہوں کچھ باتیں رہ گئی ہیں لیکن ان شاء اللہ بدھ کے دن مسجد کے پاس ان شاء اللہ ہم جمع ہوں گے اور جو باقی باتیں ہیں محرم کی وہ اسی طریقے سے ہم شروع کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی شروع میں آپ کو بتایا تھا ایک بار پڑھ لو تاکہ شروع بھی نبی کے درود پر ختم بھی نبی کے درود پر بھائی وہی پڑھ لو کتنی مرتبہ پڑھو گے کیا فائدہ ہوگا ہماری قبر سے لے کر نبی کی قبر تک لائٹ ہی لائٹ اجالا ہی اجالا رون ساتھ اور پڑھ لو اللہ محمد محمد کا کون ہونا پڑے گا ادا اللہ یہ ضرور پاک کرنے کی توقع میرے دوست پرچی والے میں جلدی ہے بس جلدی جلدی میں بتا دوں بےچارے کچھ لوگوں نے لکھا ہے تو ہمارے دوست مولانا عباس خان پوری جو ہے ان کے کوئی دوست تھے سلیم خان جو اس وقت جیل میں ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے ان کو رہائی نصیب فرمائے اسی طرح ان کے اور دوست تھے صدیق بھائی کی وہ بیمار ہے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفا تعمیرہ حاضرہ نصیب فرمائے میرے دوست اور کچھ بھائیوں نے پرچی لکھی ہے ایک بھائی نے یہاں پرچی لکھی ہے کہ ہاں۔ بھائی نے بھی اپنے لیے دعا کی پرچی لکھی ہے اور یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو جنت الفردوس نصیب فرمائے میں ایک بھائی نے یہاں پر پرچی لکھی ہے جس میں لکھا ہوا ہے یہ تو میری وصولی والی پرچی سبا پڑھنے والی پرچی ہے میں بتاؤں میں سبا کیسے پڑی اتنی دیر تک میں نے بیان کیا ایک اور بھائی ہے جنہوں نے لکھا کہ کوئی راجا بھائی ہے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے دماغ پر مار لگی ہے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نصیب فرما ہے بھائی یہاں ایک اور پرچی آئی ہے عبد الرزاق میمن بھائی کی اہلیہ شبانہ بیوی بھائی یہ محترمہ شبانہ بیوی بیمار ہے ان کا آپریشن ہوا ہے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس مریضہ کو شفا نصیب فرمائے اسی طریقے سے کوئی انس ایوب سونی چھوٹا بچہ ہے بیمار ہے اور بمبئی کی ہاسپٹل میں ہے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفا نصیب فرمائے ایک اور ہمارے دوست تھے منا بھائی گری والا وہ بھی بیمار ہے دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرمائے ایک ہمارے دوست حمزہ بھائی ان کے ان کے سسر بیمار ہے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا حاملہ نصیب فرمائے اور یہاں بہت لمبی خوشی گجراتی میں مجھے گجراتی نہیں آتا میں گجراتی نہیں اردو میں لکھا ہے ہاں بھائی یہ جو جو نام بتا رہے ہیں بھائی آمین کیسے گا رحمان پڑھ کر سنا ہے کوئی بھائی کہہ رہا تھا الکرسی پڑھ کر سنا ہے کوئی حسر کی آخری سنا ہے تو پڑھ کر سنا ہے تو میں نے دل میں کہا سب سنا تو واپس کبھی بلانا میں خیر میں ایک سورت پڑھوں گا سبا میں ایک ہی پڑھو کہ دو پڑھو اچھا۔ آپ کا نام بھائی انعام الحسن بھائی کو یہاں مت دکھایا کرو یہ تو کوئی انکم ٹیکس آفیسر تھوڑی تھوڑی دیر میں وصولی کرتا بھائی اللہ ہماری محبت باقی رکھے بھائی یاد کرو نا اللہ قبول فرما اللہ نے یہاں ساتھ نصیب کیا اللہ جنت میں بھی ساتھ نصیب جی انہوں نے کہا کہ سواری کی دعا میں نے بتائی تھی بتائی تھی آپ کو نہیں بتائی تھی میں نے وعدہ کیا تھا وہ سواری کی دعا چوبیس کے سارے میں وہ میں پوری حدیث آپ کو بتا دوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر کوئی چوبیس کے پارے کی یہ آیت پڑھے اس کے بعد اپنی سواری پر بیٹھے اس کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اور اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو ابن عباس فرما کے قیامت میں میرا دامن اس کا مطلب ہے بہت گیلنٹیڈ دعا ہے کون سی آیا تھے وہ چوبیس کے سارے میں آیا تھے میں پڑھ کر دے دوں یہاں سے قرآن آپ کو بتا دیں گے وہ ماں قدر اللہ حق کا قدر الارض جمین عن قبضت ہو یوم القیامہ والسماوات مطریات بیمینی سبحانہ و تعالی عمام یسکت ہو جن کو یاد ہوگی وہ جن کو یاد نہیں ہوگی اس سے پہنچا دیں گے انشاءاللہ ہو گیا اب کوئی آفس کا کام باقی کوئی اور ٹیکس چلو بھائی اب میں سورج نجم کی کچھ آیتیں پڑھ لیتا ہوں وہ تمام نہیں اور پھر کچھ ایک یا دو سورت تباہ میں پڑھ لیتا ہوں ہمارے ایک بھائی نے تو یہ بھی کہا عجیب عجیب میرے دوستوں یہ باغا تلاؤں میں میں آتا ہوں تو میرے کو ایسا کیسا پاؤں میں ڈیری باندھ کے آ جاؤ میں آپ کو صحیح بتاؤں میں معلوم ہے کسی نے افواہ پھیلا دی کہ صاحب نہیں آئیں گے حالانکہ میں نے یہ کہا میں آؤں گا لیکن کھانا اور وہ بھی میں نے کہا کہ کھانا بھی کھاؤں گا لیکن کم کھاؤں گا اس لیے میرے لیے کوئی زیادہ انتظام مت کرنا میں چائے پی لوں گا میری آواز کا پریشانی مجھے بخار ہے اور اتنا کہا تو یہاں رہے بھائی اور میرے بھاگا چلاؤ والوں نے آج جو مجھے پریشان کیا کبھی کسی نے پریشان نہیں کیا ہوگا میرے دوستوں آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے نو تک پچیس مرتبہ فون کیے کسی مرتبہ یہ موبائل بند کرو دوسرا کوئی بھائی ارے بھائی کوئی عبد بھائی کوئی کبھی بھائی کوئی بھائی ارے بھائی کتنے بھائی کس کو کس کو جواب دوں گی آپ بھی ہوں گے اس میں جی ماشاء اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھائی بھائی تو پھر میرے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ ان کو میں نے کہہ دیا نا ان شاء اللہ جنت میں جائیں گے ان کا دامن میں پکڑنے والا ہم اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے سر میرے دوستوں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 أدراك وما أدراك أدريك ما القارعة ما القارعة وما أدراك أدريك وما أدريك ما وما أدراك أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو فهو في عيشة راضية في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه الهاوية وما أدراك أدريك وما أدراك أدريك ما هي وما أدراك أدراك أدريك ما هي نار حامية نار حامية صدق بھائی سب درود شریف پڑھ لیں اور جن جن لوگوں کے بارے میں کہا ہے بھائی سب کے لیے ہم دعا کریں گے بھائی ایک بات میں بتا دوں ہمارے بھائی نے یہ بھی تقاضا رکھا تھا یا بھاگا اور کراؤ بھائی نے تقاضا رکھا تھا کہ مولانا سب سے ملاقات کر کے جانا لیکن میرے دوستوں آپ ہی بتاؤ یہ جو مجمع دائیں با یہ پیچھے ملاقات کرنا میرے دوستوں میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑا مشکل معاملہ اتنا ضرور ہے میں آپ کو یاد کروں گا آپ مجھے یاد کرو گے اور میں تو ایک بات کہتا ہوں بھائی یاد کرنا کسی عالم کو یاد کرنا کوئی کمال نہیں اس نے جو بات کہی اس پر عمل کرنا بہت بڑا کم ارے کہو نا میں تو سمجھتا ہوں میری ملاقات میں وہ آدمی کامیاب ہو گیا کہ جو حضرت حسین کے دامن کو پکڑے گا ان شاء ڈالے پکڑو گے شاء اللہ نمازیں پڑھو گے ان شاء اللہ چل میرے دوستوں میں ملاقات کی آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں بھائی مجھے معاف کرنا مجھے کو دیکھتے ہوئے معافی کرتا بھائی یہ وہ تو مولانا آپ کے بھی کوئی بڑے مہمانوں مانو سر دوست کو ایک کام کرے بھائی اتنا لمبا چوڑا مجمع ہے ایک کام کرے بھائی نہ تمہاری نہ میری چھوٹے چھوٹے بچے سے میں ملاقات کروں گا بڑا کوئی ملاقات نہیں کرے ٹھیک ہے نا بھائی ہاں بھائی بچے آگے آ ابھی سے آ آ آ جائے جائے جائے آگے ابھی ملاقات ابھی نہیں دعا کے بعد ملاقات ابھی بیٹھ جاؤ ماشاء اللہ آگے جو یہ سرکل میں دیکھا بچہ بس ملاقات بچے سے ملاقات کر لیا سمجھو آپ سے ملاقات کر لیے کوئی بڑا بھائی ملاقات کے لیے نہیں آئے گا چھوٹے چھوٹے بچے بھائی بھائی جو جگہ پر بیٹھے بیٹھے رہو جو اپنی جگہ پر بیٹھے بچے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملاقات بھائی یہاں کے ذمہ دار کون ہے عبد الغنی سب کا ہے اور ہمارے مولانا بھائی آپ لوگ ذرا تحقیق سے بچوں کو کوئی بھائی سب بچوں کو نہیں مارے گا سب لوگ راستہ اس طرف سے پکڑیں گے اور درود پاک کون تقسیم کرنے والا ہے بھائی درود پاک کون تقسیم کرنے والے کھڑے ہو جائے ہاں درود پاک بھائی کسی کو دے دو وہ وہاں کنارے پر تقسیم کرے تاکہ بچوں کے ساتھ کوئی الجھن نہیں دو چلے گئے تو ٹھیک ہے ہاں، تو اس طرف کسی کو دے دو بھائی یہ بچے ایک طرف سے ملاقات کریں گے باقی کوئی بڑا نہیں ہے بیٹھے رہو سب سے ملاقات سب بچوں سے ملاقات ہوگی بیٹھے رہو دعا کرو پہلے دعا دعا کے بعد دعا کے بعد بس چلو بھائی دعا شروع کرنا ہے پہلے سب لوگ دعا کرو بھائی جو معصوم معصوم بچے یہاں پر بیٹھے ہیں دعا کرو اللہ ان بچوں کو ہاتھی سے کامل بنائے اللہ ان بچوں کو عالم لیکن میں تو آج محرم کے مہینے میں دعا کرتا اللہ تمام بچوں کو حسینی بچہ بنائے اللہ تمام بچوں کو حسینی بچہ بنائے اللہ تمام بچوں کو علی کا جذبہ فرمائے اللہ تمام بچوں کو ہمارے آخا کے طریقے پر چلنے کی چلو بھائی ضرور صلی اللہ محمد محمد وعلى وعلى وعلى حميد حميد مجيد مجيد اللهم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 حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت الاحد الصمد الذي يلد ولم ولم يولد يكن له كفوا احد اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا گناہوں کو معاف کرنا اللہ اللہ معاف کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ بہت ذمہ داری ہے اللہ معاف کر دے اے مولا معاف کر دے مولا اے اللہ تو ہمیں معاف کرنا اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا کہ اللہ تو بتا مولا اتنا بڑا مجمع ہے کسی رئیس کے گھر پر چلا جاتا اللہ وہ رئیس کو بھی جاتا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع کسی کے سامنے روتا تو وہ سامنے والے کو رحم آ جاتا اے اللہ اے اللہ تو تو ارحم الرحیم ہے اللہ تو تو اکرم الاکرمین ہے اے اللہ تو تو رحیموں کا رحیم ہے اے اللہ تو سلیموں کا سلیم ہے اے اللہ تو وہ داتا ہے کہ جو ڈر سے کوئی خالی نہیں جاتا اے اللہ آج ہم سب گنگا تیرے دروازے پر آئے ہیں مولا مجرم بن کے آئے ہیں مولا ہم پاپی بن کے آئے ہیں مولا اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف اللہ فاطمہ کی داستان سنانا بہت ہے اللہ علی کی داستان سنانا بہت آسان ہے اللہ میں نے سنا لیا مولا علی کے بارے میں سنایا فاطمہ کے بارے میں ہے لیکن اللہ ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی پھر اللہ اللہ و فاطمہ کا چوتھا دن کے فضل کی نماز میں بیٹھ کر گیا ہوگا اور نبی جب آئے تھے مولا باپ کو بیٹی دیکھ کر کیا عالم ہوا ہوگا اے اللہ بیٹی کے ابا کو دیکھا ہوگا تو کیا عالم ہوگا اللہ وہ بیٹی فاطمہ تھی اللہ وہ بیٹی فاطمہ تھی ہماری بھی بیٹیا ہے مولا اے اللہ جب نبی کے قدم مبارک کو پکڑ لیا ہوگا اللہ اور نبی کے دل پر کیا گزرے اللہ بیٹی باپ کے پاؤں کو پکڑا ہوگا باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی مولا اور اللہ وہ باپ کے ملا رہی تھا اللہ وہ باپ کے رحیم تھا اے اللہ وہ فاطمہ نے پاؤں پکڑ کے رویا ہوگا ابا نے گلے لگایا اور کہا تھا بیٹی تو بیٹی مسلح واپس رکھ دے اللہ میری امت کو معاف کر دے گا پھر اللہ ہمیں معاف فرما دے پھر اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ اللہ ہمیں تو وہ بھی یاد ہے مولا وہ کہنے سے رہ گیا مولا بیک پھر ہمیں یاد ہے مولا ہمیں یاد ہے مولا ایک دن صبح میں بیٹی فاطمہ آ گئی تھی اللہ ایک دن صبح میں بیٹی فاطمہ نبی کے دروازے پر آ گئی تھی اور نبی کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا ابا نے دروازہ کھولا تھا بیٹی صبح صبح کیوں آ گئے اے بیٹی صبح صبح ابا کے پاس کیوں آئے اے اللہ فاطمہ نے اپنے دامن سے روٹی کا آدھا ٹکڑا نکالا تھا ابا ایک روٹی ملی تھی ابا ایک روٹی ملی تھی کھا رہی تھی آدھی روٹی کھا گئی یہاں آیا بیٹی تین دن کی بھوکی تھی آدھی روٹی کھانی ابا چار دن کے بھوکے آدھی روٹی ان کو پہنچا دو ابا وہ آدھی روٹی دینے آئے ہو ابا آدھی روٹی دینے آئے ہو اے اللہ وہ نبی کا کیا عالم تھا بیٹی فاطمہ کو گلے لگایا فاطمہ کو گلے لگایا میں تیرا حق ادا نہ کر سکا تو میرا حق ادا کر کے چلی گئی اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے فاطمہ کے صدقے ہمیں معاف کر دے اللہ فاطمہ کے سبقے معاف کر دے مولا اللہ فاطمہ کے سب کے معاف کر دے اللہ فاطمہ کے سب سے معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اے اللہ وہ نبی کے نوازے میں جو کام کیا اور مشکل کام کا بھر بہت مشکل کام کا پہلا کہ اللہ جس باپ نے اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ ٹکڑے کو دیکھا ہو اے اللہ وہ حضرت حسین کا جی کا اللہ کاپ کا ہوگا اے اللہ بڑے بیٹے کے دوسرے سامنے پھینکے گئے اے اللہ حضرت حسین کا دل کیسا کام گیا ہوگا اللہ چھوٹا بیٹا گود میں شہید ہو گیا اے اللہ چھوٹے بیٹے کے دماغ پر چیر لگا چھوٹے بیٹے کے سینے پر چیر لگا فون فوارا نکلنے لگا اللہ حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی مارا اے اللہ حسین کو وہ بیٹے کا رونا بھی یاد آتا ہوگا بیٹے کا ہنسنا بھی یاد آتا ہوگا وہ بیٹے کا دل دلانا بھی یاد آتا ہوگا اے اللہ حسین بیٹے کے لگا دے لیکن بیٹے نے دم توڑ دیا مولا اللہ بیٹے نے دم توڑ دیا اور اللہ اللہ وہ حسین وہ حسین کا کلیجا کیسا کاپ گیا ہوگا اے اللہ حسین سب لے تھے اللہ حسین سب لے لیتے اللہ دو بازو کاٹ دیے گئے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے اللہ سر مبارک پکڑ کے اٹھایا گیا اے اللہ سینے پر سینے پر لوگوں کی سلاخیں ماری گئی اے اللہ اے اللہ گردن کو بدن سے چھپا کر دیا اے اللہ حسین کے خرچے معاف کر دے مولا مولا معاف کر دے مولا کیا اللہ حسین کے سب کے معاف کر اللہ نبی کا نواز کا کیسا بل بلا کا ہوگا وہ نبی اللہ کا دل دلاتا ہوگا وہ قبر میں نبی کاٹ رہے ہوں گے اللہ وہ نانا کاٹتا ہوگا وہ نبی کا نواز کا دل دلاتا ہوگا اللہ حسین کے صدقے معاف کر دے معاف کر دے مولا حسین کے صدقے معاف کر دے مولا اللہ حضرت حسین کے سب معاف کر دے مولا سن اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اللہ مولا سب تو نہیں سکتا مولا ہم جاتے ہو کمزور مولا کمزور مولا تو نہیں سکتا مولا آج کی رات مبارک رات ہے مولا ایسا مجمع پھر کر نہیں رہا مولا اے اللہ اس میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا اے اللہ اتنا بڑے میں کوئی تیرا ولی بیٹھا ہوگا اے اللہ کوئی تو تیرا لاٹنا بیٹا ہوگا سب کے بولا بہت مہنگائی سے بولا بولا کے اللہ بول مجھے مولا تیری روٹی کھاتے تیری مزاق اڑاتے اللہ اے اللہ قیامت کا دن ہوگا اللہ قیامت کا دن آئے گا مولا میں جانتا ہوں مولا میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مولا میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا مولا لیکن میں اپنے بارے میں کہتا ہوں مولا قیامت کے دن پھر نبی کا آمنا سامنا ہوگا مولا اللہ ایک طرف میں ایک طرف ہم ایک طرف تیرے نبی اللہ وہ کیسا منظر ہوگا مولا کیسا منظر ہوگا مولا تیرے نبی ہمیں دیکھے ہم تیرے نبی کو دیکھے اللہ ہمارا ناما ہمارے اے اللہ بچا لے اللہ بچا لے اللہ نبی کے سامنے نام ہے مت کھولنا بولا مت کھولنا والا اے اللہ ہم زمین ہو جائیں گے مولا ہم رسوا ہو جائیں گے مولا سن اللہ اور وہ نبی کہے گا اللہ وہ تیرا لاجلا کہے گا وہ تیرا راج دلارا کہے گا اے اللہ وہ تیرا راج دلارا کہے گا میرے امتی تیرے واسطے پیپر دو دو پتھر بن دے تھے اے امتی تیرے واسطے پاؤں کو لہو لوہان کیا تھا امتی تیرے واسطے منہ مبارک کو زخمی کیا تھا اے اللہ وہ نبی کہیں گے تین میل تک میرے پاؤں پر پتھر مارے گئے تین مائل تک میرے پاؤں پر پتھر مارے گئے میں ماں پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتا لوگ مجھے اٹھاتے تھے چکر مارتے تھے پھر پاؤں پر پتھر مارتے تھے امدی تیرے واسطے بہت پتھر کھائے اور تجھے آج تک میرا چہرہ بھی نہیں پسند آیا تجھے آج تک میرا چہرہ میرا چہرہ نہیں پسند آیا اللہ بات کر لے اللہ نبی کہیں گے میرے چہرے میں کون سا ڈبا تھا میرے چہرے میں ڈال تھا اللہ اللہ وہ نبی کہیں گے اللہ وہ نبی کہیں گے تو میرا چہرہ نہیں اچھا لگا آج مجھے بھی میرا چہرہ نہیں اچھا اللہ بچا لے اللہ بچا لے اللہ بچا لے اللہ معاف کر دے اللہ لوگ تیرے نبی کے چہرے سے رہے بتا اس کیسے بولا اللہ میرے بھائیوں کو ہدایت دے دے اللہ ہم کو ہدایت دے دے اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے میں گنہ گار مولا محتاج مولا اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے مولا کہ اللہ روپے کی محبت میں ہاتھ اٹھے مولا اے اللہ حسین کی محبت میں ہاتھ اٹھے نماز پڑھنے کے وعدے ہوئے ہیں مولا اللہ نمازی بنا دے اللہ نمازی بنا دے اللہ نمازی بنا دے اللہ یہ آٹھ بیانوں کو قبول کر لے اللہ اس کے بدلے اس پورے سورت والے کو نمازی بنا دے اللہ ہم سورت والوں کو نمازی بنا دے ہم سورت والوں کی سورت نبوی بنا دے ہم سورت والوں کو نبی کی سورت عطا فرما دے کہ اللہ ہمیں تیرا لاجلہ بنا دے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اللہ بڑی مبارک بڑھیاں مولا اور مبارک گری مولا ہماری ماں کو معاف ہماری ماں کو معاف کر دے اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے ہمارے ابا کو معاف کر دے اللہ ہماری ماں کے ہمارے اوپر بہت احساس کے ہمارے اوپر مولا ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا کرنا ان کو تندرستی عطا کرنا ان کو صحت عطا کرنا کہ اللہ اس مجمے میں بہت سے میرے بھائی بیٹھے ہیں کسی کی ماں کا ہی نہیں کسی کے ابا کا ہی بچوں کو بالکل اللہ یہاں بچے بیٹھے ماں یاد آتی ہے مولا ماں کا بولنا چلنا باتیں کرنا اللہ مرحوم باپ یاد آتے مولا اللہ اللہ اللہ ان کی قبر کو دور کے بھر دیے اللہ محرم کی رات میں مولا ان کی قبر میں اجالا کر دے اللہ ان کی قبر میں اجالا کر دے ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے اللہ ان کی قبر میں جنت کا بکولا دکھا دے اور اللہ محرم کی رات ہے چلے کے مشکل ہے مولا جن کی ماں کا انتقال ہو گیا جن کے ابا کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی قبر میں ابھی پیغام پہنچا دے ابھی ابھی اللہ ابھی پیغام پہنچا دے کہ تیرا نالا ایک بیٹا تیرے لیے رو رہا ہے چل رہا ان کو بتا دے بولا قبر سے ہمارا چہرہ بتا دے تیرا نالا ایک بیٹا رو رہا ہے میرا نافرمان بیٹا رو رہا ہے اے اللہ ان کو قبر میں راضی کر دے والا اے اللہ میرے شیخ تعلیم کی عمر میں برکت عطا فرما ان کے سائے عقیفت کو شادی قائم و دائم فرما ان کے صحت اور تندرستی عطا فرما ان کے فیضان کو عام اور کام فرما ان کے فیضان کو جاری و جاری فرما اے اللہ تمام مسائل کرام کی کے عمر میں برکت عطا فرما اے اللہ جن لوگوں نے یہ پروگرام رکھنے میں بہت محنتیں کی ہیں مولا جانی محنتیں مالی محنتیں اللہ نے جا جانتا ہوں مولا اس کو کا رکھنا آسان نہیں مولا اللہ ان کو جنت ان سے بات نصیب فرما دے کروٹ کروٹ ان کی مصیبت فرما دے ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما دے اللہ جتنے بیٹھے سب کو قبول فرما لے ہماری ماں بہنوں کو قبول فرما لے اے اللہ جو پریشان اللہ معلوم نے اتنا بڑا مجمع ماں بہنوں کا ہمارے بھائیوں کا اللہ معلوم میں کون کتنا پریشان ہوگا مولا بہت سے لوگ پریشان ہیں مولا پریشان ہے کوئی بیوی سے پریشان کوئی بچے سے پریشان کوئی گھر سے پریشان کوئی دکان سے پریشان اللہ کچھ لوگ اتنے پریشان اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے مولا اپنا دکھ کسی کو سنا بھی نہیں سکتے مولا سب کی پریشانی دور کرنا یہ اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیر مدد کے قرضے کی ادائیگی کے سب کو فرما دے جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے اللہ جو اولاد والے ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی کافی عطا فرما دے یہ اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے کے اے اولیاء کرام ہماری دعا کو قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی علی علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل سیدنا سیدنا مولانا مولانا محمد محمد آل وسلم سبحان ربک رب رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد لله العالمین